وبركاته المستعان ناظرین السلام عليكم کچھ عرصے سے جو غائبانہ تکرار اور بہت چل رہی ہے اس سارے کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی اس کے شعری اور سب سب مشاغبی کے سروپ سے اس بیچارے کے متعلق جو راجی ہوئے القاب بولے وہ اس کے وجود مبارک اس ساری بات کی حقیقت ان شاء اللہ آپ اس موضوع کو توجہ اور غور کے ساتھ سننے کے بعد چیز ایسے کم علم بندے کو اپنا مخاطب بنانا اپنی توہین سمجھتا ہے مجھے اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے اتنا اعتماد ہے اللہ کے فضل کرام کی برکات پر وہ بیچارہ ناچیز سے پڑھنے والے تلازا کا علمی لحاظ سے مقابلہ نہیں کر سکتے میں اپنے اس بیان کے آخر میں اس پر کچھ اعتراضات سوالات کروں گا کچھ سوالات کروں گا وہ اپنے پاکستان میں تمام خواریوں کو جمع کر کے اس کا اگر جواب دے دے میں خطاب چھوڑ دوں چیز کو بدنام کرنے کی خاطر جہلانہ انتہائی گندا حملہ تھا اور وہ تھا ناچیر کو اپنے بے وقوفی حلقوں میں اپنے بے وقوف حلقوں میں اور سامعین میں یزیدی ثابت کرنا یزیدی کہنا تو ناچیز میں اس کے جائلانہ حملے الزام تحمت اور بدنامی کو دور کرنے اس کا اضالہ کرنے کے لیے کو مخاطب بنانا پڑا اور یہی وہ چیز ہے جس نے ناچیز کو مجبور کیا ورنہ خدا گواہ ہے ایسے کے ساتھ بولنا بھی میں بے عزتی سمجھتا ہوں اب میں جو اصل ماجرا ہے نا جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے میں وہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ناچیز کا ایک خطاب بیان ہوا تھا ضلع لودھرا کے علاقے میں غالباً ایک دو سال پرانی بات ہے موزا چکالا اور بستی والا لوگ نہ ہوئے اور اب بھی میں نے ان شاء اللہ وہاں جانا ہے دوستوں نے تعریف لی ہے سولہ جنوری کو ان شاء اللہ اس خطاب و بیان میں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی یا فاسق و فاجر کی امامت کی بات تھی پورا مستحد مجھے نہیں ہے نہ ہی میں نے اس موضوع کو دوبارہ سونا ہے باہر ایسے ہی سلسلے میں میں نے یہ بیان کیا کہ سیدنا امام مقام رضی اللہ تعالی اس دن دنیا کی جنگ کے موقع پر یزید پلید کی عمارت کو قبول کیا اور اس کی عمارت میں رہ کر آپ نے یعنی سپا سالار اس کو مان کر آپ نے اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور یزید اس وقت اگر برا ہوتا اس خطاب میں طالبہ میں کہا کہ اگر اس وقت برا ہوتا یا امام حسین کو اس کی برائی کا علم ہوتا تو لازمن بات ہے کہ امام اس کی عمارت کو اور اس کی امامت کو کیوں قبول کرتے بہرحال میں اس کتاب میں جو متعلقہ جملے ہیں جو کلام ہے اس کا حاصل بتا رہا ہوں میرے ساتھ کچھ کم ایلو ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے اس بات کو اچھالا اور کچھ مولویوں کے کانوں میں ڈال دیا کہ دیکھو چشتی جگہ ہے ان میں سے ایک یہ حضرت کھانے والی بھی ہے حضرت خانے والی نے یہ کہانی خود بیان کی ہوئی ہے کہ یہ خطاب ہے حضرت کا میلسی کے علاقے میں آرے وین ہے یا کوئی اور شہر ہے اس میں برل میں نے ویڈیو دیکھی ہے سنی ہے اس کتاب اور بیان کے اندر اس نے ساری وہ داستان بیان کی ہے اس کو میرے اس بیان کے متعلق کن لوگوں نے خبر دی کیسی خبر دی یہ سب کچھ اس نے بیان کیا اب نازیل نے اس کے اس بیان کو کانوں سے سنا آپ بھی سن سکتے ہیں میں نے اتنا بات کہی اور حضرت نے جگہ جگہ کہنا شروع کر دیا اس میں یہ جو خطاب جس کا میں نے حوالہ دیا اس کے اندر لکھا ہوا وہ کہہ رہا ہے میں اس کے پنجابی الفاظ بولتا ہوں ساڈا ایک ہے کہ برا آئی پٹڑی تو لے گیا اللہ فضل احمد چشتی صاحب آگے اس نے جو بیان کیا اگلی عبارت کے اندر جو لفظ ہے جو اس نے ناچیز کے لیے گندے لفظ استعمال کیے وہ ہے اتے وہ بچ مارا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ احمد چشتی صاحب کے الفاظ کے ساتھ جو اس نے ابتدا میں ذکر کیا ہے وہ یا اس کے نام ہو اس کا اور یا اس وقت کے اوپر تاری ہو گیا اور بھی کوئی اسباب ہو سکتے بر حقیقت پر وہ مبنی نہیں اگر حقیقت ہوتی تو یہ بھج کے الفاظ استعمال نہ بھج ساری بولی سارے اس علاقے کی خاص نو کری خیر ناچیت میں جب اس کے جھوٹے الزام اور جگہ جگہ بدنامی کی سخت نام مشکور کو سنا تو دوستوں نے مجھ پر خبر پہنچائی میں نے اس کا سات سات خطبوں میں جمعہ المبارک مبارک کے موقع پر جواب دیا جن خطبوں کے اندر ناچیز نے ایسی تحقیقات پیش کی ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ کھانے والی صاحب اور اس کے تمام خواری مل جائے ان تحقیقات کی ہوا بھی نہیں پا سکتے کیا بات ہے اللہ اس دعوے کی اگر کوئی صداقت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ساتوں خطبات جو ہے نا ان کو غور کے ساتھ سنے میں ایمان سے کہتا ہوں ارب اجم کی بات کرتا ہوں ارب اجم میں سے کسی پر ان تحقیقات کا انکشاف نہیں ہوا ہوگا سے کہہ رہا ہوں لیکن لیکن جیسے میں پہلے چکا ہوں میرا مخاطب جو ہے ایک تو علمی یتیم ہے دوسرا معقولات منقولات سے پارے منقولا حضرت نے ساتوں خطبات سے منہ پھیر لیا اور افواہ اڑانا شروع کر دی کہ وہ تو جواب نہیں دیتا اس کے پاس جواب ہی نہیں وہ دیکھو اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میلسی والے بیان میں اس کا انداز اتنا جہلانا ہے ایمان سے کہتا ہوں صاحب علم آدمی کو اس کے اس بیان پہ انتہائی ہنسی آئے گی یعنی یہ کیا کہہ رہا ہے ایسے مسئلے کو اسی انداز سے پیش کیا جا سکتا ہے وہ کیا لفظ ہے میں سننا چاہتا ہوں سبحان اللہ حسین نے اللہ یزید کے پیچھے نماز پڑھی یہ میرا جملہ اس انداز میں انہیں ادا کیتا ہے کہ جی میرے خیال کے بدترین کوئی کفر ہو گیا یا انتہائی کوئی فسق آلہ درجے کا ہو گیا کہتا ہے اس نے بچ ماریا ہے بچ ماری ہے حسین نے معذ اللہ یزید کے پیچھے نماز پڑھی یعنی اس کے نزدیک یزید کے پیچھے نماز پڑھنا کوئی یا تو کفر ہے یا یزید کے پیچھے نماز پڑھنا اس کے نزدیک کوئی اعلیٰ درجے کا اس و فجور ہے جس کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے بھی معاذ اللہ کہنا ضروری سمجھا رہا یہ معاذ اللہ کا لفظ استعمال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ حضرت کے نزدیک یزید کے پیچھے نماز پڑھنا بہت بڑا کفر ہے بہت بڑا کفر ہے یا پھر بہت بڑا ورنہ محاد اللہ یہ پہلے سابقہ لگانے کا کیا مقصد ہے افسوس ہے اس علمی یتیم کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ حضرت تاریخ کا اتفاقی مسئلہ ہے تاریخ کی اتفاقی خبر ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے یزید کو وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ تو نے پڑھنا یزید کی امامت میں وہ نماز پڑھتے رہے اور جنازہ پڑھانے کی وسیعت کر کے گئے یہ پور تاریخ کا اتفاقی مسئلہ ہے اور ستر صحابہ کرام ستر سے زیادہ بلکہ صحابہ کرام کے اسمائے گرامی میں لکھ چکا ہوں اپنی کتاب میں جو زیر تعلیف اور زیر ترتیب ہے جس کا نام ہے دفاع سیدنا معاویہ دفاع صحابہ ستر سے زیادہ نام گنوا چکا ہے ناچی جنہوں نے یزید کی بیعت کی اور وہ یزید کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے اور پھر اس دن دنیا کی جنگ کے اندر جن صحابہ کرام نے شرکت کی اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ان کا نام شریف ابھی تک میں نے جمع نہیں کیا ان کے اسمائے گرامی میں نے جمع کیا وہ الگ ہے میں پوچھتا ہوں ملا جی تمہارے نزدیک تمہارے نزدیک یہ جلیل القدر صحابہ کرام جن میں بدری صحابہ بھی شامل ہے تمہارے نزدیک انہوں نے کفر کیا یا بدترین فسق کیا بتاؤ تو صحیح جب تاریخ والے لکھتے ہیں تو وہ تو معاذ اللہ نہیں لکھتے آپ کے منہ سے کیوں بھائی حضرت جی میں سات خطبوں کے اندر جو کچھ بیان کر چکا ہوں میں اس محفل میں نہیں بیان کر سکتا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اس وقت صرف اور صرف سرفری جوابات دینے ہیں اور اس کے لگائے ہوئے الزامات کو دور کرنا ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ ہماری طرف سے اس پر سوالات اور اعتراضات اور الزامات عائد کیے جائیں گے میں قسم سے کہتا ہوں اس سے ممکن نہیں ہوگا کسی کا جواب دینا اور نہ ہی آج اس سے ہمارے کسی سوال کا جواب ممکن ہوا ہے اگرچہ ان سات خطبوں کے اندر ایسے حوالہ جات پیش کیے ہیں لیکن ایک بات یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں مولوی جی کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ حدیث کی کتابیں کون کون سی ہیں اور اگر نام جانتے ہیں حضرت تو ہو سکتا ہے مصنف تو مصنف پڑھیں یا پتہ نہیں کیا کچھ کہیں کیونکہ ان کی ان کی نحوی جو اور لغوی جو ہے نا حیثیت اس کا تقاضا نہیں ہے صورت یہ حدیث کی کتاب ہے حضرت نے اگرچہ رکھی ہوگی لیکن میرے خیال میں پڑھی نہیں ہوگی اور پڑھنے کی تکلیف یہ مجھے پتا ہے یہ حضرات نہیں کرتے ہاں جی ایک کم شوق ہوتے ہیں جو کتابوں کو پڑھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں ورنہ زیادہ تر لوگوں نے محض گھر کی زینت اور سجاوٹ کے لیے رکھی ہوتی ہے میں مصنف ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک روایت سنانا چاہتا ہوں جس کی سند حسن ہے وہ سند پڑھتا ہوں اور پھر وہ روایت سناتا ہوں جس کے اندر یزید کا پکا ساتھی مروان پکا مروان مروان مشہور یزید کے پکے ساتھی مروان کے پیچھے اہل بیت کا نماز پڑھنا حسن حسین کا نماز پڑھنا ثابت کرتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے اس روایت میں موجود ہے سند اس کی صحیح ہے بتاؤ اس کا کیا جواب دو گے وہ روایت کیا ہے حد خنا وکی یعنی وکیع بن جراح امام شافعی کے شیخ حد بسام ان کے متعلق تقریب میں ہے سدو سالت آباد جعفر یہاں بتاتا چلو حضرت نے خانے والی صاحب نے جعفر کو جعفر پڑھا ہے اب پتہ نہیں حضرت اپنے موتن جو ہے اصلی اس کے لب و لہجے میں ہمیشہ کلام کرتے ہیں اور قرآن و حدیث اسی لب و لہجے میں پڑھتے ہیں اس وجہ سے یا حضرت کو علم ہی نہیں ہے کہ لفظ جعفر ہوتا ہے اور وہ جعفر پڑھتے ہیں خیر سال تو آبا جعفر ہے اپنی صلاح کے ماہوں مراؤ اکال اصل یہ ماحول فإنا نصلي معه قد كان الحسن والحسين يبتدران الصلاة خلف مروان قال قلت إن الناس يزعمون أن ذلك تقية قال وكيف إن كان الحسن بن علي ليسب مروان في وجهه وهو على المنبر حتى حضرت بسام فرماتے ہیں میں نے امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے باغ سے امام جعفر صادق کے والد گرامی سے پوچھا حاکموں کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق انہوں نے فرمایا سلم عام آؤں ان کے ساتھ نماز پڑھ سلی ماہم ہم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور وہ پرلے درجے کے امام سے کہتا ہوں امام ابو جعفر کا جو دور ہے امام ابو جعفر کا جو دور ہے یہ دور آتا ہے خلفائے بنی عباس کا اور وہ پرلے درجے کے ظالم اللہ ماں رحم ربی سب کام کرتے تھے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے لیکن امام محمد باقر فرما رہے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں نوازن کے پیچھے تم بھی پڑھ لیا کرو آگے وہ اپنے بزرگوں حسن حسین پاک کا حوالہ پیش کرتے ہیں امام محمد باقر حوالہ پیش کرتے ہیں فرمایا قد کان الحسن والحسین خلف مروان مروان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھاگتے تھے جب کا جلدی کرتے تھے مبادرت کرتے تھے تبادر کرتے تھے تو بسام فرماتے ہیں میں نے آر کی لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ سب تقیہ اور خوف کی وجہ سے تھا امام ابو جعفر امام محمد باقر فرماتے ہیں ان کا لگتے تھا وہ کیسا یہ کیسے ہو سکتا ہے تت ہاں، ہی ہاں۔ اور ان کا حسن ابن علی ہسن مروان شیو وجہ کیسے ڈرتے تھے وہ حسن بن علی امام حسن مروان کو برا بھلا کہتے تھے اس کے منہ پر سامنے وہ عالم ممبر ہے اور وہ ممبر پر بیٹھا ہوتا تھا خطاب کر رہا ہوتا تھا جمعے کے روز کیونکہ حاکم تھا حتہ جو بن لے توجہ نہیں فرمائی کہ وہ گھر پر چلا جاتا ہے کہہ رہے ہیں امام محمد باقر نے فرمایا تقیہ کیسے کہہ رہے ہو منہ پر نہیں ڈرتے تھے اس کو برا کہنے کے لیے تو نہیں ڈرتے تھے گھبراتے تھے تو نماز کس خوف کی وجہ سے پڑھتے تھے اور جی بتاؤ اب یہاں پر معذ اللہ کہیں حجاج بن یوسف دنیا کا بدترین شخص ہے میں اس پر موضوع لگا رہا ہوں کیا ہوا ہے حجاج بن یوسف کی نیکیاں اور بدیاں جو ہے چلو چھوڑو بخاری سناتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے صحابی رسول وہ صحابی رسول جن کے متعلق امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر اگر رسول اکرم کے صحابہ میں سے ذرا برابر بھی کوئی حضور کے راستے سے نہیں ہٹا تعریف ہاں! تاریخ دمشق وغیرہ اگر نہ لکھا اب ایمان سے بتانا حضرت عبداللہ بن بخاری شریف میں جس وقت مدینے والے لوگوں نے جنگ ہر کی فضا بنائی جنگے ہررا ہررا کہتے ہیں کالے باریک پتھروں کی زمین کو مدینے کے آس پاس سب ہررا ہی ہے ہم نے دیکھا تو جنگ ہررا قائم کرنے والے حضرات جس وقت وہ جنگ قائم کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن اللہ کس کے خلاف قائم کرتے ہیں جزید کے خلاف کس کے خلاف جزید کے خلاف اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں خادموں اور گھریلو افراد کو بلاتے ہیں فرماتے ہیں ہم نے یزید کی بیعت کی ہے اللہ رسول کی اطاعت پر کہ اگر تو اللہ رسول کا متی فرما بردار رہے گا تو ہم تیری امی اطاعت کریں گے اس شرط کے ساتھ اللہ رسول کی بیع پر اللہ رسول کی بیعت پر ہم نے اس کے اس کی بحث کی ہے بات سمجھے کہ نہیں سبحان اللہ اگر تم اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا غدار کے لیے قیامت کے روز قیامت کے روز غدار کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا اس کو بدنام ذلیل کرنے کے لیے لکھا ہوگا یہ غدار ہے میں نے حضور سے یہ سنا ہے لہذا تم لوگوں نے ہم نے کیونکہ بیعت کر کی ہے اور بیعت کی ہے اللہ رسول کی اطاعت پر اللہ رسول کی بیعت پر اس کی ناجائز تو ہم نہیں مان سکتے لیکن ہم اس کی ناجائز باتوں کی وجہ سے ہم اس کے خلاف اٹھ بھی نہیں سکتے اس کی بحث توڑ نہیں سکتے ہم غدار نہیں بننا چاہتے میں نے حضور سے سنا ہوا ہے غدار سنا ہے لہذا خبردار تم میں سے اگر کوئی اس کے خلاف اٹھے گا میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا فرمان علی شان بخاری شریف میں ہے میں نے اگلے دن اس فرمان علی شان کو پیش بھی کیا ہے میں نے اس کو پیش بھی کیا ہے میرے بھائی ذرا غور کرنا مولوی صاحب کا جاہل عوام کو بہکانے کے لیے اور ناسی کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے یہ ایک بھیانک یہ کہتا ہے حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی میں پوچھتا ہوں بتا حضرت عبداللہ بن عمر پر کیا فتوا لگائے گا وہ یزید کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے اور پھر جو یزید کے خلاف اٹھنے والے تھے جنگ حل میں سب کو سب کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ غلط کر رہے ہیں یہ غداری ہے اور میں جیسے سمجھتا اس کو اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے دوستوں کو اپنے خادموں کو سختی سے منع کر رہے ہیں یزید کے خلاف اٹھنے کو وہ غداری قرار دے رہے ہیں کیوں کہ بیعت ہو چکی ہے بیعت توڑنی نہیں ہے ورنہ قدر ہو جائے بتاؤ تیرے نزدیک وہ کافر ہو گئے کہ نہیں نماز بھی پڑھی اور غدار کہہ دیا اور خود اس کی اطاعت کو جو اس کی بیعت کو قائم رکھنے کو فرض سمجھا اور حدیث رسول سے اس کو ثابت کیا بتا تیرے نزدیک وہ کافر ہو گئے ملا جی علمی کا جہالت کا کم علمی کا علمی یتیم ہونے کا یہی نتیجہ ہوتا بزرگ لوگ فرماتے ہیں صلاح الجاہل فساد الجاہل اکثر من اکثر من صلاح ہی جاہل بندے کا فساد اس کی اصلاح سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے تمہارے اندر جہالت تھی کرنے لگے اپنے حساب سے اصلاح میری اور فساد اتنا کر لوگوں کی اصلاح کرنے کا ارادہ لے کر پتہ نہیں کس جذبے کے ساتھ حضرت باہر نکلے ہوئے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ فساد اتنا ڈال دیا کہ جلیل القدر صحابہ تیری نظر میں کافر ہو گئے لازم مذہب مذہب نہیں ہوتا میں جانتا ہوں تو جاہل ہے میں جانتا ہوں لازم المذہب لے سب مذہب حضرت بریلوی سے لے کر اوپر تک امام لوگ سب لکھ رہے ہیں اگر سے اس کے ساتھ بعض لوگوں نے اختلاف کیا لیکن حقیقت یہی ہے کہ لازم مذہب مذہب نہیں ہوتا میں اس کا لحاظ کرتے ہوئے پھر بھی تم پر فتوا نہیں لگاتا کہ تم حضرت عبداللہ ابن عمر کے گستاخ ہو پلا کے جس طرح تم نے فتوے لگائے تم گستاخ ہو کافر ہو گیا میں نہیں کہتا کیوں یہ تیری بات کا لازم ہے یہ گستاخی تو کر رہا ہے لیکن یہ گستاخی تیری بات سے نکل رہی ہے تو اس کا التظام نہیں کر رہا اس وجہ سے میں تمہیں بچا رہا ہوں اگرچہ تیرے اندر علمی صلاحیت نہیں ہے بچانے کی لیکن میرے اندر ہے چاہے تیرے اندر جہالت ہے یا نفسانیت ہے دو چیزوں میں سے یا جہالت ہے یا نفسانیت ہے لیکن اللہ کے فضل سے میں نفسانیت کی نفسانیت جو ہے اس پر بھی لڑ بھیجتا ہوں اور جو جہالت ہے اس سے بھی اللہ نے مجھے معاف سے میں پورے احتیاط سے کلام کر رہا ہوں پوری دنیا کو سنا لینا مولوی جی پوری دنیا کو سنا لینا پھر ایک ایک بات پھر ایک ایک بات کا کیما کرنا میرا فرض ہے اور میری کسی بات کو چیلنج کرنا یہ تیرا فرض ہے اگر تم نہیں کر سکے گا اور میں یقین سے کہتا ہوں تو نہیں کر سکے گا تو پھر خدا کل کے خدا کو گمراہ برباد کرنے کی مت سوچ کاروبار کے لیے اور طریقے کافی ہیں یہ تقریر کرنا چھوڑ دو ممبر رسول ہے اس کو چاہ پانی کا پٹا پھٹا مت بنا عبارت پڑھتا ہوں بخاری شریف کتاب بھی کتاب العمارت کتاب الفطر کتاب الفطر باب اکیس حدیث نمبر اکہتر گیارہ سات ہزار ایک سو گیارہ اب بخاری کی سند ہے اس پر کلام کی حاجت ہی نہیں بخاری کی بخاری کی تو آپ کو معلوم ہے سند صحیح ہوتی ہے اور اس کا درجہ کتاب کا آسا ہو تو بالا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب یہ حدثنا سلیمان ابن حرب حدثنا حماد ابن زید عن ایوبا عن نافع قولا ما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر يوم لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم عذرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله دوسری طرح بھی پڑھ سکتے ہیں من ان یوبا یا راجو لن مجھول بارو دو طرح پڑھ سکتے ہیں علا بائی اللہ و ثم ينسب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر أمر إلا كانت الفيصل لا بيني وبينه سبحان الله سبحان الله توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تکبیر استاد محترم مفکر اسلام زندہ باد مفکر اسلام زندہ باد یہاں ضبط تھا اللہ کان تل فیصلہ ہونا چاہیے فیصلو فائل یہ اس اللہ کان تل فیصلو بینی و بین الفیص حافظ لکھ رہے ہیں یعنی خاتح یعنی الفیص اور فاتح فیصل و من میرے تعریف کی وجہ یہ ہے فیصل فاتح کے معنی میں ہے اس وجہ سے تعریف آ رہی ہے میرے اور اس کے درمیان جو بھی یزید کے خلاف اٹھے گا اس کی بیعت توڑے گا حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان بالکل فیصلہ ہو جائے گا بتائیں بتائیں یہ امام عالی مقام کی شہادت کے تین سال بعد کی بات ہے امام عالی مقام کی شہادت ہو چکی امام عال مقام کی شہادت سن ساٹھ یا اکسٹھ میں اور یہ واقعہ سن تریسٹھ کا ہے جنگ ہرا کا سب کچھ ہو چکا یزید کا زانی شرابی ہونا جو ہے وہ سب ظاہر ہو چکا مدینے والے لوگ گواہی دے رہے ہیں غسیل الملائکہ حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ تو بیٹے حضرت عبداللہ آپ گواہی دے رہے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ہم دیکھ کے آئے ایسا ہے اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس کے خلاف نہیں اٹھنا ہم بیعت کر چکے ہیں ہم بیعت کر چکے ہیں ہم غدار نہیں بننا چاہتے غدار انجام بہت خراب ہوگا کیا مطلب بتاؤ جی حضرت اب عبد اللہ ابن عمر تمہارا نزدیک کافر ہو گئے یہ بن گئے پلیت بن گئے کہہ دے جو کچھ کہہ ڈالنا ہے میرے لیے کہا میں نے تو تاریخ کا حوالہ دیا تاریخ دمشق اور کون کون سی کتابیں میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں پھر کہتا ہوں اور سات خطبوں کے اندر میں نے چیلنج کیا پھر بھی چیلنج کرتا ہوں کہ تم ثابت کر دو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شریف نہیں تھے اللہ اس دن دنیا میں نہیں گئے میں نے تو حوالے پیش کیے اب تیرا حق بنتا تھا کہ پہلے تو یزیدی ہونے کا فتوا لگاتا ان اماموں پر جنہوں نے یہ لکھا ہے میں نے تو نقل کیا ہے اور ہمیشہ مشہور بات ہے کہ نقل کفر کفر کے ہے اور میں نے تو کفر نہیں میں نے تو صحیح بات کہی ہے کفر ہے ہی نہیں سب سے پہلے تیرا فتوا لوٹے گا امام محدف ابن عساکر رضی اللہ پار جنہوں نے تاریخ تاریخ و دمشکل دمشق الکبیر لکھی ہے جو غوث پاک کے زمانے کے محدث ہیں جنہوں نے حتمن یقیناً یہ بات لکھ دی امام حسین والی جلد میرے پاس ہے تاریخ دمشق دمشق کی ہوا ہے کون سی جلد رکھی ہوئی ہو یہ لکھ رہے ہیں عبارت یہ میں نے سات کتبوں کے اندر بھی پیش کیا ہے لیکن یہاں پر سرسری طور پر کانا امی یزید دوپڑوں معاویہ تھا میں کھانے والی سے پوچھوں گا میں نے عبارت دو بار پڑھی ہے اس میں کیا راز اسلام مفتی محمد فیصلہ لکھ رہے ہیں فیصلہ طرف سے حتمی یقینی بات معاویہ کے پاس حضرت معاویہ کے پاس امام حسین وف میں آئے اور است دنیا کی طرف گئے غازی بن کر اس لشکر میں اللہ کان امیر ہو یہ ابن معاویہ تھا کان امیر ہو ہوں یہ ببن معاویہ تھا یزید بن معاویہ جس لشکر پر امیر تھا امام حسین اسی لشکر میں شامل ہو کر قسطنطنیہ دنیا کی جنگ پر تشریف لے گئے الکامل میں بھی ہے الکامل میں بھی ہے ابو ذرا دمشقی کی تاریخ اس سے پہلے کی ہے اس سے بھی پہلے کی میں حوالے پیش کر وہ سب ان سات خطبوں کے اندر ہے لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یزیدی ہونے کا نشانہ مجھے کیوں بنانا تھا پہلے ان اماموں کو بناتے جن کا میں نے حوالہ پیش کیا لیکن حضرت نے ادھر رخ نہیں کیا کیونکہ رخ واپس نہیں ہونا تھا اگر ادھر رخ کرتے تو رخ سلیم واپس نہ آتا بات نہیں بتائے کیا ہے یہ ان کے لوگ علمی یتیم لوگ تو میرے دوستو یہ ہماری کہانی چھڑنے کی روداد حقیقت حال تھی یہ سبب تھا جس کی وجہ سے یہ اگلی کہانی شروع ہو گئی کیونکہ اس نے مجھے یزیدی کہنا شروع کر دیا تو نے مجبور ہو کر اس کے خلاف زبان کھول پہل اسی کی طرف سے میری طرف سے نہیں اللہ یزیدی اس نے مجھے کہا کبھی مجھے بچ مارن والا کہتا ہے کبھی کچھ پہ کہ پھر میں نے حضرت کا تعاقب کیا اور اللہ کے فضل سے جن باتوں میں میں نے تعاقب کیا ان باتوں میں حضرت کو بولنے کی کیا اشارے اور ہوا دینے کی بھی توفیق نہیں ہوا بھی دیتے نا ہوا بھی دیتے ایمان سے تو حضرت ہو سکتا ہے کہ حضرت ہوا ہو جاتے یعنی, یعنی جو بھی علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ حضرت کی حقیقت جان جاتے کہ یار کیا حال ہے حضرت ہوا ہو جاتے اس لحاظ سے بات نہیں سمجھ میری اب اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے جب کچھ مقامات پر کتابات میں اپنا دفاع کرتے ہوئے حقائق کو کھولا اس کے خلاف چند باتیں کی تو وہ بربلا میدان میں آ کر انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور میرے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اس کی ایک ریکارڈنگ پہنچی اس میں اس نے جو کچھ کہا وہ بھی پیش کرتا ہوں لفظ ب لفظ پیش کروں گا اور ان شاء اللہ لفظ لفظ ب پھر میں نے اس کا رد کیا تو حضرت نے پھر ایک ریکارڈنگ بھیج دی میں تو سمجھتا تھا کہ حضرت کو کافی ہو گیا ہوگا لیکن لگتا ہے کہ رسوائی جہان کے اندر حضرت کا مقدر بن گئی ہے اور حضرت, حضرت چاہتے ہیں کہ میرا علمی یتم جو ہے اور علمی مسکینی جو ہے وہ کائنات میں بالکل ننگی ہو جائے اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں پہلے جو کچھ اس کے متعلق میں نے مختلف بیانات میں ذکر کیا اس کے متعلق کہا میں اس کو بیان کرتا ہوں کیوں کہ اس نے ایک دوسرے جواب میں ایک عجیب انداز اس نے اپنایا تو جواب آ غزل کے طور پر میں بھی وہی اپنانا چاہتا ہوں وہ انداز کیا ہے حضرت کا وہ حضرت کا جواب کیا ہے حضرت کہتے ہیں میں نے ہم نے یہ کہا اس کا بھی جواب نہیں دیا ہم نے یہ کہا اس کا بھی جواب نہیں دیا ہم نے یہ کہا اس کا بھی جواب نہیں دیا ہم نے یہ کہا اس کا بھی جواب نہیں دیا یہ پورا جو ہے نا بیان ہے پندرہ چیزیں حضرت بیان کرتے ہیں ہر چیز کے ساتھ یہی کہتے ہیں یہ اس کا بھی جواب دیا اس کا بھی جواب اب پہلے نا چیز اپنے خطابات سے وہ حصے اپنے وہ جملے وہ فطرے آپ کو پیش کرتا ہے جس سے آپ لوگ اندازہ لگائیں گے کہ میں نے جواب دیا ہے یا نہیں دیا پھر آپ خود جو محسوس کریں گے فلاں فلاں اعتراضات اور سوالات کے جواب میرے بیانات کے اندر ہو چکے ہیں تو جو باقی ماندہ ہوں گے ان کے اس محفل میں جواب دوں گا پھر اللہ کے فضل سے آخر میں میں سوالات کروں گا اور پھر میں یہ کہوں گا میں نے یہ کہا تم نے جواب دے دیا ہاں، پہلے میں پہلے میں اس کا وہی رویہ بالکل اختیار کر رہا ہوں اچھا۔ کیونکہ میں نے گائے جواب غزل کے طور پر جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے بہاڑی کے خطاب میں یہ کہا اس نے کیونکہ میں اسی کے خطاب میں میرے خلاف بولتے ہوئے یہ کہا حسین حسین دونوں تو من نہ کرے دو روایتیں پیش کی دو روایتیں پیش کی ایک روایت انہیں خود پڑھی کہ حدیث چاہتا ہے امام فرمان فرماند ان حولا قبر الحسین سبعون مالا کن ستر ہزار فرشتے امام باقر دن قبر حسین قیامت تک رو مل یوما بھی نال جڑے اسے آخر دوسری روایت اس پڑی اللہ اللہ فی میں یب کی فی میں یب کی لا یوم کیا ہوا سی یوم کیا ہوا اللہ اللہ تیسویں چوبیس چوبیسویں جلد میں جو جامعہ نظامیہ کا چھپا ہوا ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں ادھر نہیں جانا چاہتے کیونکہ یہ سب باتیں ہو گئی ہیں میں نے بہاڑی کے خطاب اس کی اس بات دو روایتوں کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا جس وقت مجھے یہ دو روایتیں سنائی گئیں تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ دونوں روایتیں شیوں کی گاڑی میں میں نے درویشوں سے کہا پیلے طریقہ سے یہ علی شاہ صاحب ناچیز کے مخلص دوست تشریف فرما تھے میں نے کہا شاہی قبلا میں شفقیہ کہتا ہوں یہ روایت سنت کی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے فضل سے ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ عموماً احادیث مبارکہ سنتے ہوئے مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے یہ صحیح ہے یا من گڑت ہے کیسی ہے کیسی نہیں ہے جھوٹی ہے یہ سچی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے صحیح حدیث میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقی والمتفقہ خطیب بغدادی کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو حدیث تمہیں پہنچے مجھ سے اس کو سن کر تمہارا دل سکون کرے سمجھنا حدیث نہیں اگر تمہارا دل پریشان مسترب ہو جائے تمہارے رنگ پہ کھڑے ہو جائے تم پریشان ہو جاؤ تمہارا دل انکار کرے تو آپ نے فرمایا سمجھ لینا وہ میری حدیث نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت مجھے بخشی ہوئی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے میں نے اس کتاب کے اندر کہا اب میں نے جو اس پر اعتراضات اٹھائے ہے میں نے کہا پہلے نمبر پہ عبارت غلط پڑی دیکھیے جی حضرت اب میں اسی طرح کا انداز اپناؤں گا جی میں نے یہ کہا اس کا اس نے جواب نہیں دیا میں نے یہ کہا اس کا اس نے جواب نہیں دیا میں نے کہا عبارت غلط پڑی روایت تو شیوں کی ہی ہے لیکن عبارت بھی غلط پڑی وہ شیعہ بھی پیٹ اٹھیں گے کہ ہماری روایت تیرے ہاتھ میں کیسے آ گئی یار تو کم از کم ہمیں ہمیں تو جاہل ثابت رہنا کر ان کو غصہ لگے گا بھائی عبادت پڑھ رہے ہیں ان حول قبر حسین ال میں نے کہا خطاب میں بھائی حضرت کو اتنا پتا نہیں ہے کہ ہال جو ہے یہ زرف ہے اور زرف جو ہے اس کے اندر مسند لے ہونے کی صلاحیت نہیں ایسے ہے نا اللہ مسافر جانا اللہ مسافر صلاحیت نہیں ہوتی اس کے اندر اور یہ ہاؤل انہیں میں سے جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی تو یہ تو خبر مقدم ہے میں ان تو بن رہا ہے سب سب آگے سب این ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس میں بن رہا ہے ان کا اب حضرت کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں ان کا عمل کیا ہوتا ہے کیا عمل کرتے ہیں وہ نسل دیتے ہیں کہ نفا دیتے ہیں بات سمجھے گا نہیں سمجھے اب حضرت کو اتنا علم نہیں تھا اور سب ہونا پڑتا رہے بار بار پڑھتے رہے سب ہونا لفظ کیا تھا سکینا میں نے اس کی اعرابی غلطی پکڑی جواب نہیں دیا جتنی جتنی جتنے یہ جوابات حضرت نے ریکارڈ کر کے بھیجے کسی کے اندر ہاتھ نہیں لگایا حضرت کو پتا تھا غلطی تو ہو گئی اگر میں انکار کرتا ہوں کہ میں نے نہیں کی وہ محفوظ ہے اور اگر مانتا ہوں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے تو پھر چشتی سچا بنتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ڈڑبٹ جاؤ نہ اب وہ حضرت صاحب پی گئے حضرت جی آپ تو میرے متعلق کہتے ہیں نا یہ جواب نہیں دیا میں کہتا ہوں آپ پی جاتے ہیں سبحان اللہ اور پتہ نہیں کیا کچھ پی جاتے ہیں یہ تو خدا جانا یا تمہارے قریبی حضرات جانتے ہوں گے کیا کیا بہرحال ہمارے سامنے یہ بات بالکل ضرور ہے کہ آپ جواب دینے کی بجائے آپ سوال ہی پی جاتے ہیں نے دوسری روایت کی غلطی پکڑی اللہ مشفع میں نے کہا یہ غلط ہے یہ باب شافا یشفا ہے یہ فاتح یفتا ہے ذرا تمام لوگوں سے یہی لکھ رہی ہیں اللہ مشفا نہیں پڑھنا اور میں نے کہا پڑھتے تو ہو چلو اللہ مشفع نہیں اور ترجمہ تو صحیح کرو پھر اس کا چلو تمہارے نزدیک زارا بھائی ادھر وہ بن گیا ہاسے با یا کو بن گیا تو کم از کم ترجمہ تو صحیح کر لو ترجمہ حضرت نے کیا میری سفارش قبول فرما ان کو اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ شب کا آئیے شب پہ اور معنی کمانا ہوتا ہے سفارش قبول کرنا شفا یشفا کا معنی ہوتا ہے سفارشی سفارشی بنانا شفیع بنانا اللہ مشفانی کا معنی ہوگا اے اللہ مجھے سفارشی بنا اس شخص کے متعلق جو مجھے روتا ہے یعنی روایت کے مطابق روایت ترجمہ eh, حضرت نے غلط کیا اب اتنا پتہ نہیں ہے نماز جنازہ دیکھو ان کا علم یہ تو ثابت کرتا ہوں یار نماز جنازہ میں دعا پڑھی جاتی ہے نا ہوں شافعا مشفاف شاف سفارش کرنے والا بنا دے ہمارا سفارشی بنا دے اس کو شافع سفارشی بنا لے سفارشی اور مشفعہ سفارش قبول کیا ہوا اب مشفا آ رہا ہے نا جی۔ شافے کا معنی تو سفارشی ہے اور وہ کا معنی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے تو حضرت از کم نماز جنازہ اگر آپ نے کبھی پڑھا ہے تو اس کی دعاؤں پر تو توجہ فرما لیتے کہ آپ نے مانے پر غور ہی نہیں کیا یہ زمانہ یہ زمانہ اب ثابت کرے گا کہ آپ کا مبلغ علمی کتنا ہے علمی پہنچ جس کو کہتے ہیں یہ زمانہ ثابت کرے گا کہ نماز جنازہ کی دعا کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے بھی آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا اور چل پڑے لوگوں کو دین بتانے کے لیے اور مجھے کافر اور گمراہ ثابت کر دیا گستاخ ثابت کر دیا اور خود جو ہے وہ سب کچھ بن بیٹھے اور اب تمہارا تم نے پتہ نہیں واحد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے کندھوں میں یہ بوجھ ڈالا گیا ہے کہ چشتی کا مقابلہ کر سبحان اللہ مقابلہ کرنے کا اگر شوق ہے تو کم از کم پہلے کسی سے علم تو حاصل کر لو اگر نہیں تو میرے پاس آؤ میں آپ کو پڑھاتا ہوں ایمان سے کہتا ہوں میرے پاس پڑھنے کے بعد جس جس کتاب کو تو میں پڑھاؤں گا جس کتاب کو فارسی سے لے کر بخاری شریف تک میں پڑھا ہوگا جس کتاب کو بھی پڑھا ہوگا آپ خود فیصلہ کریں گے کہ میں نے ایسے لگتا ہے پہلے یہ کتابیں پڑھی ہی نہیں یہ محسوس نہ ہو تو میں اللہ جی جی، جی کیا بات ہے تو میرے بھائی بات کو اب میں نے پھر کہا اس کے علاوہ غلطیوں غلطیوں کو نمایاں ظاہر کرنے کے بعد میں نے پھر کہا کتاب میں اس کی بات ہاں پہلے میں نے یہ کہا کہ یہ شیوں کی روایات ہے اس کو پھر میں نے سب یہ میرا اس بات میرے حوالے آپ خود سن لیں اسی بیان میں اسی بیان میں کلپ آپ کو پیش کیا سبحان اللہ اس کے بعد یہ کلپ آپ نے سن لیا کہ میں نے اس کی روایتوں کو شیوں کی کتابوں سے ثابت اس کے بعد درایت کلام کرتے ہوئے یعنی اس کی پیش کردہ روایتوں پر مانے کے پار سے کلام کرتے ہوئے ناشیر نے کہا اس کی یہ روایتیں نہ شرعن صحیح ہیں نہ عقلن صحیح ہیں اس کا حضرت حدرت ہے گئے حضرت نائر جواب میں کچھ اضافہ ہوتا ہے کیونکہ حضرت تو کہتے رہے نا اس کا جواب بھی نہیں دیا تو میں نے پی کے لفظ اضافہ کر دیا اس کا جواب بھی پی گیا نہیں دیا جی۔ میں نے پھر یہ کہا کہ تمہاری یہ روایت بھی بالکل باطل اور موضوع ہے من گھنت ہے جھوٹی ہے جی۔ اور اس کے جھوٹے ہونے پر لسان اور میزان سے میں نے حوالہ پیش کیا محدث ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ حافظ الشان جن کا نقد رجال میں خصوصی مقام اس کا حوالہ ان کا پیش کیا لسان اور کا وہ لکھ رہے ہیں اس روایت کے اندر راوی ہے عبداللہ بن احمد ان ابھی یہ عبارت میں نے سنائی تھی ادھر عبد اللہ بن احمد بن عامر ان ابھی ابھی امام ابن علی فرماتے ہیں یہ راوی عبداللہ بن احمد بن عامر جو ہے یہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے جو اس کے پاس ایک پوری من گھڑت جھوٹوں کی جھوٹی روایتوں کی بنائی ہوئی کتاب تھی تل کا نسخہ دل موضوع موضوع چلا نسخہ ہی حضرت کے پاس موجود تھا کس سے روایت کیسے کرتا ہے منسوب اس کس کس کس کی طرف کرتا ہے روایتوں کو امام علی رضا کی طرف جو بارہ اماموں میں سے مشہور امام ہے امام علی رضا کی طرف منسوخ کرتا ہے توجہ ذرا اور امام ابن حاجر اسکرانی فرماتا ہے پوری کتاب جھوٹی ہے پوری کتاب جھوٹی ہے پوری کتاب جھوٹی ہے مرتا ان ہی ہے یا یہ حضرت کا کارنامہ ہے جھوٹی کتاب بنانا یا حضرت کے باپ کا ہے کیونکہ باپ بیٹے دونوں ہی کرتا ہیں لیجیے حضرت ایک روایت آپ نے ڈھونڈی چشتی کے خلاف پیش کرنے کے لیے وہ بھی شیوں سے نکلی اور جھوٹ ہی نکلی ہمارے ماموں نے لکھ دیا حضرت جھوٹ کے پیچھے چلنے کا شوق تمہیں ہوگا ہم تو صرف سچ کے پیچھے چلنے والے ہیں جو ہے ان کے زہر کے ساتھ شہید ہونے پر فرشتے خوش ہوئے ایسی روایتیں جو ہیں وہ دجال اور قذاب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان سے پیسہ بٹورنے کے لیے ان کو رلانے کے لیے ایسی کہانیاں تو بنا لیتے ہیں لیکن کوئی صاحب ایمان اور صاحب عقل ایسی روایتوں کے قریب نہیں جا سکتا بتاؤ تو صحیح جن کو نہ عقل تسلیم کرے نہ شرح ہر طرح بھاتے لوگ بتاؤ امام حسن علیہ السلام پر ستر ہزار فرشتے چلو تمہارے نزدیک اگر ان کی شان کم ہے یا ظلم ان کے ساتھ کم ہوا ہے تو تیس ہزار مقرر ہو جاتے ہیں حضرت نے اس کا جواب بھی نہیں دیا تیز ہے سوال کا اشارہ بھی نہیں کرتے نے سوال اٹھایا ہے اشارہ بھی نہیں کرتے ہاں۔ پھر میں نے کہا توجہ ہے امام حسین کے ساتھ جتنے شہید ہوئے ان کی خبروں پر ستر ہزار کے انہیں مقرر بھی گئے اس کا جواب بھی حضرت نہ دے سکے پی گئے توجہ ہے آگے میں نے کہا مولا علی کو بڑی بے دردی سے ظالموں نے شہید کیا بے شک ہاں جی شاہ علی کو بھی تو شہید کیا گیا اور کی خبریں انور پر ستر ہزار فرشتے حق تو بنتا تھا کہ ستر ستر بولو ہے ایک سو چالیس باپ ہیں یار حسن حسین دونوں کے باپ ہیں یار میں شہید ہونے والے سارے کنبے کے باپ ہیں یار حق بنتا تھا کم از کم ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے مقرر ہو کر ہونے کے لیے ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہاں پر دس فرشتے بھی رو رہے ہو سمجھے بھائی اس کا بھی حضرت نے جواب نہیں دیا ٹھیک ہے ہم نے کہا چھوڑو پھر آگے میں نے کہا یار روایت بنانے والا سوچتا تو صحیح جھوٹ تو بول دیا لیکن اس ظالم نے سوچا نہیں میں بکواس کیا کر رہا ہوں یہ امام حسین کی شان بنا رہا ہوں کہ نقصان بنا رہا ہوں ایمان سے بتا اس میں بے عزتی ہے کہ عزت میں نے کہا ستر ہزار فرشتے تم کہہ رہے ہو قیامت تک روتے رہیں گے دربار عالی شان پر میں نے کہا بتاؤ دو آدمی رونے بیٹھ جائے نا دو آدمی چوبیس گھنٹے تمہارے ساتھ روتے رہے تم تنگ ہو جاؤ پریشان ہو کر نکل جاؤ جی دو بندے چوبیس گھنٹے کھانے والی کھانے والی مولوی کے ساتھ رونے کے لیے مقرر کر دیے جائیں چوبیس گھنٹے میں ایک منٹ بھی خاموش نہ ہو ہر دھار بلند سے بلند ہو رہی میں دیکھتا ہوں مولوی جی کا کیا حال بنتا ہے اور میں نے کہا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو اچھا انعام دیا وہ دنیا میں تو اللہ کے فقیر خود کو بے سکون رکھتے ہیں کیوں قبر و حشر میں سکون کریں گے تو کم از کم خدا تعالیٰ ان کو قبر میں تو سکون دیتا تم تو ستر ہزار فرشتے رو رہے ہیں جب ستر ہزار فرشتے رو رہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام حسین قبر انور میں انتہائی پریشان وقت گزار رہے ہیں وہ شرم کرو اس کا بھی جواب ہاں، جواب دو کیا وجہ ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ شان ہے یہ اللہ کے نام ہے انعام اسی کو کہتے ہیں اب آؤ میں پھر اگلا میں نے اعتراض اٹھایا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے اور یہ پڑھا ہے کہ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر خبریں ستر ہزار فرشتے صبح ستر ہزار فرشتے شام درود و سلام کے نگرانے گاڑیاں پیش کرتے ہیں جو صبح کو آتے ہیں وہ شام کو نہیں آتے جو شام کو آتے ہیں وہ صبح نہیں آتے اور کیا مطلب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ٹھیک ہے دل مانتا ہے درود و سلام کی نظرانے پیش کرنا اللہ اکبر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرنا دل مانتا ہے ہر کسی کا دل مانتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ علیہ سلا و تسلیم کی بارگاہ کی انتہائی تعظیم ہے اللہ انتہائی تعلیم ہے ہر کسی کا دل مانتا ہوں میں نے کہا اگر ظالمو تم نے کوئی جھوٹی کہانی بنانی بھی تھی تو یوں کہہ دیتے کہ ستر ہزار فرشتے امام حسین کی قبر پر بھی مقرر ہے اور وہ قیامت تک درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے رہے امام حسین پر بھائی اگر کوئی جھوٹ بولنا تھا روایت بنانی تھی تو کیا ایسا ہی بن سکتے اس میں امام پاک کی عزت بھی بن جاتی لیکن یہ انہی بے وقوفوں کا ہی کام ہو سکتا ہے کہ جو جن کے مذہب میں امام حسین اور اہل بیت امام حسین اور اہل بیت کی کی تعظیم تعظیم ایسے طریقے سے کی جاتی ہے عزت ایسے طریقے سے کی جاتی ہے اللہ اکبر کہ وہ انتہائی بےزتی بن جاتی ہے انتہائی احانت اور توہین بن جاتی ہے یہ انہی لوگوں کے مذہب میں روایتیں چل سکتی ہیں اہل سنت کا مذہب تو انتہائی دانا مذہب ہے ان کی روایتوں پر احتیاط بھائی آدمی سمجھے حضرت نے اس کا بھی جواب نہیں دیا پی گئے سبحان اللہ بات نہیں سمجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ میں نے پھر یہ کہا کہ اگر تیرے نزدیک یہ روایت صحیح ہے تو وسیعت کر تو میری خبر پر دو بندے زندگی بھر روتے رہے جب وہ مر جائیں تو دو اور آ جائے جب وہ مر جائے تو دو اور آ جائے کم از کم حسین پاک کی غلامی میں حسین کے ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت تو پیدا ہو جائے کیا وجہ ہے پتہ نہیں حضرت کو مناسبت امام حسین کے ساتھ پسند کی خدا کرتا ہوں یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیتے کہ یا اللہ دعا کر یا اللہ دو چار فرشتے ساری قبر سے ملا دے جڑے میری قسمت رو رو دے رہے میرے بھائیو یہ انہی لوگوں کی قبروں پر مقرر ہو سکتے ہیں جن کی قسمت پہ رونا ہو امام عالی مقام کی قسمت پہ رونا نہیں ہاں جی، وہ ادھر خوش بیٹھے ہیں جنت میں اور اللہ کے فضل سے ان کے ماننے والے ان کی وہ بلند شان پڑھ پڑھ کر دنیا میں خوش ہوتے رہتے ہیں دن کے بندے ہوں دلے لیکن قربان جائیے تم وہ منظر اور مقام پا گئے کہ جو شاید ہی کسی نے کیا ہو میرے بھائی اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا پھر میں نے کہا تمام ولیوں کی وفات کے در عرس کرتے ہو اور عرص کا مانا ہی خوشی ہوتا ہے شادی ہوتا ہے کے موقع پر خوب یہ مولوی تیار ہو کے آتے ہیں ایمان سے بتانا پتہ نہیں اس مولوی کھانے والی نے اور اس کے ساتھ ساتھیوں نے ہے ہاں جی کتنے عرس پڑے ہوں گے ہاں جی کتنے عرسوں پر حاضری ہوتی ہوگی ہے ہاں جی این وفات کے دن جاتے ہیں اور حضرت بن ٹھن کے جاتے ہیں حضرت خیر ہے دن تو رونے کا ہے بتاؤ تو میرا اس میرا میرا ایک اس موضوع پر پورا خطاب ہے جی امام عالی مقام امام عالی مقام ہاں نہیں امام ہم اولیاء کا عرص کرتے ہیں امام عالی مقام کا مقام کیوں کرتے ہیں یہ یہ موضوع لالا موسا اور بہاری دو جگہ میں نے لگایا لالا تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ خیر تو میرے بھائی حضرت نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا بتائے ولیوں کے وفات کے دن خوشی کیوں کرتے ہو کیوں نہا ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبوئیں لگا کر کیا یہ بھی غم منانے کا کوئی طریقہ ہے اس وقت پاٹے کپڑے ہونے چاہیے کٹا مٹی ہونا چاہیے صاحبزاد سر بھی سارے اتنے بیٹھے ہوئی کوئی مولوی ادھر تقریر شروع کرے تو نال ہی رونا شروع ہو جائے وہ بھی روے اگلے بھی رونا دب دب کے رو پوچھو کی ہو رہا ہے کہ ستر ہزار فرشتے کی سنت نہ ہو رہی کا جواب نہیں آیا اللہ مشفرنی والی جو روایت اللہ نہیں پڑھا ہم نے اللہ مشفانی کہا ایک غلطی یہ نکالی اس نے اس روایت کو منسوخ کیا امام حسین کی اور یہ کتاب احقاق الحق قاضی شوستری قاضی شوستری تستری تستری قاضی شوستری شوستری تستری قاضی نور اللہ اللہ قاضی نور شوستری شیعہ کا مشہور ملا ہے اس کو وہ شہید خالد کہتے ہیں تو اس کی کتاب احقاق الحق میرے پاس تیس جلدوں میں اپنے ملحقات اپنے ملحقات سمیت تیس جلدوں میں موجود ہے اس کے اندر یہ موجود ہے یہ روایت سمجھ آئی کہ نہیں جلد نمبر دس ہے صفحہ نمبر ایک سو تریسٹھ ہے کیا بات ہے اس کا حق بنتا تھا یہ اس کو اہل سنت و جماعت کی روایت ثابت کرتا اگر وہ نہیں ثابت کر سکا اس کا بھی جواب نہیں آیا بلکہ ایمان سے کہتا ہوں شیو کی کتابوں میں جتنا صبر کا ذکر آیا ہے نا شیو کی کتابوں میں ہماری کتابوں میں اتنا نہیں ہے جی، یہ کسی اور وقت کے لیے صحیح اتنا اشارہ کافی ہے جی۔ یہ ایک اور بات ہے کہ صبر کی تمام روایتیں لکھنے پڑھنے سننے سنانے کے بعد انتہائی صبری کی کا اظہار کرنا اور پھر ہر سال مصیبت پر رونے کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا رولانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا یہ کیسا عجیب تناقض ہے اس کا بھی جواب کھانے والی صاحب کے نارا نعرہ غوثیہ میرے بھائی ہو اس کے بعد حضرت نے ایک ویڈیو بنائی وہ سامنے آئی اس کے اندر حضرت نے عربی کی خوب دھجیاں اڑائی ایمان سے کہتا ہوں آپ کے علمی علمی حال کا یہ حال ہے کہ قرآن پاک کے لفظ ہیں لا رقب ولا یابس الا فی کتاب مبین سبحان اللہ تر تر چیز ہو تو اس کو رقب کہتے ہیں مبین خشک ہو تو اس کو یابس یابس سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں یا ویلیو سنو حضرت نے جتنی مرتبہ پڑھا رتم پڑھا رتم اب اتنا پتہ نہیں ہے قرآن ہی نہیں آتا علمی یتیم مفتی اسلام صاحب قرآن میں رقب ہے اور پھر عجیب بات ہے لفظ بھی ایسا بنا دیا کہ جو پوری لغت میں نہ ملے رتب ہے جی۔ تر رتب ہے رتب کی زبر کے ساتھ جی۔ وہ ہے تازہ کھجور اور دونوں قرآن میں آئے نخل تو سا علیک جنیا حضرت نے گیا حضرت پاڑا نہ رتب پڑھا حضرت نے روت حضرت چلے نہ چیز کو جہل ثابت کرے حضرت کے علم کے علم کے روب اور دہشت سے دنیا ایسے کانپتی ہے جس طرح چونٹا کیڑا زمین پہ چلتا ہے اور زمین تھک کھاتی ہے اس وقت زمین سے پوچھا کرو بیچاری کتنا پریشان ہوتی ہے جس وقت چونٹا زمین پہ چل رہا ہوتا ہے دو مٹھا کا علمی روب اور دہشت اتنا ہے لفظ لغت میں نہیں لگتا کہیں گے دیکھو یہ اردو بولتا ہے لفظ لغت سے نہیں لگتے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں انگلش کو جان بوجھ کر تروڑ مروڑ کر استعمال کروں عبد الغفور صاحب خواجہ حسن سواد رضی اللہ عنہ کے خلیفہ رحمت شریف راول پنڈی اٹاک والے آپ کے حالات شریف میں لکھا ہے جان بوجھ کر انگلش کا لفظ تروڑ مروڑ کر استعمال کرتے ڈپو کو ڈبو بولتے ڈپو اگر چینی کا ڈپو آٹے کا ڈپو فلان آپ اس کو ڈبو کرتے تکبیر عجیب بات ہے جب میں نے بہاڑی کا موضوع لگا دیا نا اس سے پہلے حضرت کے ساتھ لگتا تھا مفتی عبد الحمید نیکٹ پر تو پتا نہیں کس نے انصاف کیا مجھے خبر نہیں ہوئی کس شخص ان کے معتقدین میں سے کس شخص سے یہ انصاف ہوا کہ مفتی کا لفظ اڑا دیا اور عبد الحمید چشتی رہنے دیا یہ کسی سے انصاف ہوا خدا بہتر جانتا ہے وہ ان میں سے کون اس کا بھی جواب ہوتا میں نے کہا اب کہ بعض صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد کی بنا پر یہ فرمایا کیونکہ یزید کی بیعت ہاں، اس نے کہا اس نے کہا کہ بعض صحابہ کرام نے اپنے اشتہاد کی بنا پر یہ فرمایا کیونکہ جدید کی بیعت منعقد ہو چکی ہے اور اکثر لوگ بنو میہ سے تعلق رکھتے ہیں تو خون ریزی فساد اور نقص امن کا خطرہ ہے تو اس کے خلاف خروج نہ کیا جائے اس پر ہم نے کہا تھا کہ پہلے خون ریزی ہوتی تھی تو بعد میں اس پر جو میں نے کہا میں تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں اس کا یہی کہنا کہ نقص عمل ویسے عموماً جو لفظ چلتا ہے وہ نقض عمل نقض امن اس نے کہا کہ انہوں نے کہا تم نہ کیا جائے امن خراب ہو جائے گا اس وجہ سے انہوں نے بیت مان اس پر میں نے کہا میں نے اس پر یہ کہا کہ بتاؤ یہ دنیا پور والے جلسے میں نے کہا ہاں دنیا پور والے جلسے میں نے کہا کہ بتاؤ اس وقت کو ڈر کے مارے تاکہ خون ریزی نہ ہو آصف فاضل وہ تھا تمہارے مذہب کے مطابق اس کے خلاف نکلنا فرض تھا تمہارے بیان کے مطابق لیکن صحابہ نکلے کیوں خون ریزی کیا ہوگی میں نے کہا بتاؤ جنگ ہرا جنگ ہرا جن صحابہ کرام نے بیعت توڑی اور خون خرابہ مدینے میں وہ ہوا کہ میرے خیال میں تاریخ کا سیاہ ترین باغ وہ بن گیا سیاہ ترین باغ اس میں جو کچھ ہوا وہ کربلا میں بھی نہیں ہو سکا جی یزید کی فوج کی طرف سے مدینہ شریف کی جو بے روکتی ہوئی اور اہل مدینہ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا میں زبان پر نہیں لانا چاہتا کربلا سے بھی بیانہ ہے کربلا شریف میں اہل بیت کی عزتوں کو نہیں چھیڑا گیا مردوں کو شہید کیا ادھر صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہوتا ہے صحیح سند کے ساتھ اللہ کہ ایک ہزار عورت دو شیزہ کباریوں کی عزت ہوتی ہے اور جو خون خرابے تھے جو مسجد نبوی کی بےزتی ہوئی جو کچھ ہوا وہ الگ اتنا بڑا تاریخ کا سیاہ باب بنا ہے صحابہ شہید کئی صحابہ شہید ہو گئے صحابہ کی اولادیں شہید ہو گئی مدینہ تین دن وہ باہر ہر لوٹ مار کے لیے جزید نے جیت کر دیا کمینے نے ایمان سے کہنا ہے ایمان سے کہنا ہے کہ اب صحابہ کرام کو وہ خون ریزی کا خدشہ دامن گیر کیوں نہ ہوا جب پہلے تم کہہ رہے ہو ڈر کے بارے بات کی خون خرابہ نہ ہو میں پوچھتا ہوں ٹھیک تین سال بعد سب خون خرابہ جیل ہو گیا کیوں بتاؤ اس کا مطلب ہے تمہارے جیسے اگر وکیل ہوں تو پھر مخالف کی ضرورت نہیں تمہارے جیسے وکیل ہی بیڑا کرتا کیسے وکیل بنے تو پہلے بیت کے کیسے وکیل بنے تو اہل بیت کے ہاں وہ بات ہو صحیح کہا بات نہیں سمجھ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں صحابہ کرام نے ان کے دعوے کے مطابق اس وجہ سے پہلے بیعت کر لی کون خراب نہ ہو تین سال بعد توڑ دی اور خون خرابہ خوب ہو گیا جبکہ فاسق فاجر زانی شرابی وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے تو سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کو وہ خطرہ وہ خوف اب دامن گیر کیوں نہ ہوا اس وقت انہوں نے اس کا لحاظ کیوں نہیں کیا جواب دو هاتو جوابك وانا ادعي بعون الله تعالى لا يمكن الجواب الى يوم القيامه سبحان الله يا سبحان الله كل مجرم في الخلائق كل مجرم بالخلائق يشرع أنت مصداقه سبحان الله سبحان الله والله مجرم بالخلايا يصرف أنت مصداقه سبحان الله بتاؤ اس کا جواب بتاؤ سبحان الله حضرت پی گئے شیرا پی گئے اگر تم کہتے ہو بات کو سمجھنا سلسلہ بڑھے گا اور اس کو اتنا تمیز ہی نہیں ہے کہ جب کوئی کسی پر کسی پر کسی پر اعتراض کرتے ہوئے اعتراض کرتے ہوئے جب کوئی کسی پر اعتراض کرتے ہوئے کلام بناتا ہے ٹھیک ہے اس کو اگر وہ کلام ایسا ہو کہ جس کا اعتقاد نہیں کیا جا سکتا تو پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ خسم پر الزام مقصود ہو یعنی کیا مطلب کہ خاصم خاصم کی بات سے جو لازم ہوتا ہے اسی کا پھر الزام اس پر دیا جاتا تو مناظرہ تو پڑھ لو یہ اسی طرح کی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم سے فرماتے ہیں ہمارے لکھے ہیں دو تو جی ہیں یہاں پر حاضر چلو مان لیا یہ میرا پروردگار سورج کو دیکھا چاند کو دیکھا جی ایسے ہے نا سب چلو مان لیتے ہیں حاضر اب جی میرا پروردگار ہے مولوی جی فتوا لگا دے کافر ہو گئے تم نے کیسی کتر بتر کر کے ادھر ادھر سے کاٹ کر تم نے کیسی باتیں نقل کی ہوئی ہیں میرے اوپر اور میرے استفام ہوتے ہیں تو ان کو اخبار بنا لیتے ہو تمہیں اتنا بھی شرم نہیں آتی میں استفام کرتا ہوں میں سوالیہ نشان بات کرتا ہوں تم اخبار بنا لیتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں تمیز نہیں ہے کہ استفام اور اخبار میں کتنا فرق ہے یا تو میں انشا کروں میں تو اخبار کر رہا ہوں میں انشا کی بجائے اپنی طرف سے کہنے کی بجائے میں تو محض استفام کر رہا ہوں پوچھ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ کیوں میں تو اس طرح کہہ رہا ہوں اب تم کہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا گاؤں گے انہوں نے قوم کو کیوں قوم کو کہا حاضر ربی جواب میں سے ایک لکھا ہے یہ میرا پروردگار ہے سورج کو کہہ رہا ہے یہ میرا پروردگار ہے تم گے وہ اس کو وہ اس کو بے سمجھ مولوی اس کو کہتے ہیں ارخا العنان ارخا العنان کہتے ہیں لگام ڈھیلی کر دیں چلو جس کو عام کہا جاتا ہے علماء کی زبان میں اللہ سبیر تسلیم چلو تیرا تیری بات مان لی لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی یہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا اس کی بات غلط ثابت ہو جائے گا میں اس کے مقدمات پھر حال مان لیتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے اللہ سبھی جواب ہوتا خیر بات کو سمجھ لو بھائی اب یہ میں نے سوال اٹھایا کہ صحابہ تم کہتے ہو کہ وہ زانی شرابی پہلے تھا اور صحابہ نے اس وجہ سے نہیں کی کہ خون پریزی ہوگی فساد ہوگا بتاؤ ٹھیک تین سال بعد صحابہ نے بیعت توڑ کر فساد اور خون ریزی کیوں کروائی معلوم ہوا معلوم ہوا تم نے جھوٹی وکالت ہے ہر بیت کی جھوٹی وکالت کی ہے صحابہ کی حقیقت یہ نہیں تھی کہ وہ زانی شرابی پہلے تھا اور ڈر کے مارے صحابہ کرام نے ایسا کر لیا مجبوری خون ریزی پلان یہ وہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت وہی ہے اس وقت وہ سمجھتے تھے جو میں نے بیان کیا ہے اس وقت وہ سمجھتے تھے جانتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اعلی قسم کے لوگوں سے نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ایسا شخص بھی نہیں ہے کہ بالکل امامت کے لائق ہی نہ ہو خلافت کے لائق ہی نہ ہو ایسی بات نہیں ہے چلو اس کی کر لیتے ہیں خیر ہے اس وقت وہ بدکار نہیں تھا نہیں بنا تھا نہیں بنا تھا نہیں بنا تھا میرا موقف ثابت ہوتا ہے تمہارے نکلے تمہارے منہ سے نکلے ہوئے جملوں اور کلام کے ساتھ میرا موقف ثابت ہو گیا بتاؤ تم نے جواب نہیں دیا تم نے جواب نہیں دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت ہمارے جیسے دوست ایسے بیڑا غرق کرتے ہیں تحقیق ان اسی کو کہتے ہیں یہ ہے کچھ ایسے دو یہ ہے کچھ ہے کہ اب دو دادا پیر یہ کہتے ہیں ہاں۔ اور پھر پارسی کی وہی عبارت پڑی جس کو میں نے غلط ثابت کر دکھلایا ہاں۔ کہ لفظ میں نے کہا اتبا تھا تو نے اتباع پڑھا تمہیں اتبا اور اتباع کا بھی فرق نہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی یہ غلطی مولانا محمد عرفان صاحب نے پکڑی ہے جو بیٹھے توسوی صاحب نا تیری غلطی تو میری شکرت پکڑ لیتے انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت جی استاد جی وہ اتباع پڑھ رہا ہے لفظ تو اتباع ہے جی۔ ایمان بیت ایمان من ہاں، حب آل و صاحب جی۔ ایمان من است لانت بر سر یزید و اتباع و اتباع یزید لانت بر سر یزید و اتباع یزید یہ ہے ایمان سے کہنا میں نے غلطی پکڑی میں نے کہا تمہیں اتنے پتہ نہیں ہے فارسی کو تم تو فارسی بھی نہیں جانتے عربی کیا جانو گے عبارت ہے میں نے کہا صحیح عبارت بنتی ہے حب حب آل آل و اصحاب ایمان منس من است نہیں یہ فارسی پڑھنے والے بچے ہیں ان کو بھی پتا اور آگے لفظ اتباع نہیں ہے یہ میں نے اس کی لفظی غلطیاں نکالی فارسی حضرت بھی گئے ویڈیو آئی ہے اس میں سن کر دیکھے کسی کسی بات کو چھیڑا یار یہاں پر تو کہنا ہی پڑتا ہے کہ جھیٹ ہو بے شرم و حیا ہم نے بھی لے کے آئے بہت اور سب پہ سبت لے گئی ہے بے حیا اگلی بات سنیں یار ایسی عجیب بات ہے مجھے الزام دیا تیرے دادا پیر کہہ جی رہے میرے دادا پیر ہے تاجدار ہے گولڑا پیر میں حضور میں حضور عارف کامل پہ حضرت پیر سید حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ جو فرزند ارج مند ہے ہیں حضور امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ بڑے میں ان کا دست اللہ ان کی بیعت بابو جی سرکار سے ہے مجھے یہ کہا گیا کہ بڑے حضرت صاحب چل سے بھی تھی اگر ان کی بیل بابو جی سرکار سے ہے تو میرے دادا پیر وہ بنے اگر ان کی بیعت جو ہے وہ میرے مرشد گرامی کی بیعت جو ہے وہ تاجدار گھڑنا سے ہے براہ راست پھر میرے دادا پیر تاجدار گھڑنا بنیں گے ٹھیک ہے اب اس نے یا کہا تیرے دادا پیر یہ کہہ رہے ہیں جی۔ میں نے اس کا جواب دینا تھا میں نے جواب میں کہا کہ حضرت میرے متعلق اس نے کہا کہ اپنے دادا پیر پیر شاہ کا نام میں نے لینا تھا کیونکہ دادا پیر جو کہہ رہا تھا اب اس نے کیا کیا اس ویڈیو کے اندر بھر کے بھیج دیا کہ تو نے پیر میرے لیے شاہ کا نام لے لیا یہ شیر ہے اور یہ شیر کس کا ہے پیر نصیر کا ہے واسط قربان جائے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ اپنے دادا جی ایسے نہ تیار کر لیں آپ تو بہت بڑے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ بھائی میں صاف کہہ رہا ہوں پیر نصیر میرا دادا پیر کوئی نہیں ہے اور نہ ہی میں پیر مانتا پیر ہی نہیں مانتا ہاں! اللہ اب اتنی باتوں کا کوئی جواب حضرت نے اشارہ جواب تو جواب ان باتوں کا اشارہ بھی نہیں کیا تکبیر ہم نے کہا تھا لان شخصی اہل سنت کا مذہب نہیں ہے جی۔ لان شخصی اہل سنت کا مذہب نہیں ہے اجمالی لان آل سنت اجمالی لان لانت کا کی مطلب ہوتا ہے امام حسین کے قاتل لانت حضرت عثمان غنی کے قاتل لانت انجم حضرت مولا علی کے قاتل لانت جھوٹیا دلانا دلیا دلانا مدینہ کو مباح کرنے والوں نام مکہ کو مباح کرنے والوں کے نام یہ کہو اس کو لانت اجمانی کہتے ہیں یہ اہل سنت کا مذہب ہے اور یہ بھی میں بتاتا چلوں مولوی جی کو کبھی خواب میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی جو میں آپ بتانا چاہتا ہوں لانت کے مطابق ہم لانے شخصی کے قائل کیوں نہیں ہے اہل سنت کا یہ مذہب ہے تمام عقیدے کی کتابیں بھری پڑی پر اہل سنت کا مذہب ہے کہ کسی کا نام لے کر لانت نہیں کرنی ہاں اس طرح اجمالی جماعت کا کسی برے عمل کرنے والے لوگوں کی پوری جماعت کا نام لے کر لانت کر دو یہ ٹھیک ہے کیوں بھائی سنت کی طرف بالکل تھوڑے کہ مطلب اگر دونوں کا ایک ہے تو پھر شخصی بھی شخصی کو بھی جائز کرنا چاہیے مثلا ایک ہے حسین پاک کے پر لانا ایک ہے فلاں قاتل ہے اس پر لانا وہ ایک کو جائز سمجھ رہا ہے دوسرے کو جائز نہیں سمجھتے تمام اہل سنت جس میں تمام اولیاء داخل ہیں دادا علی میری غوث پاک سب داخل بتاؤ میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا راز ہے فرق کیا ہے مجھے فرق بیان کر دو کہ لانے شخصی آل سنت کا مذہب نہیں وہ اس کے خلاف ہے اور لانے اجمالی آل سنت کا مذہب ہے جبکہ تمہاری سمجھ کے مطابق مال دونوں کا ایک ہے محال دونوں کا ایک ہے تو پھر یہ وجہ فرق کیا ہوگی ذرا تمیز تو پیدا کر دو ہاں؟ لیکن یہ تمہاری جرم کی بات نہیں ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے میں چپکی مار کے ابھی حل کر ہوں یہ بات میرے ذہن میں پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور پھر میں نے اماموں کا میرے ذہن میں یہ بات پہلے آئی کہ یار ہمیں اللہ تعالیٰ گناگاروں کی بخشش طلب کرنے اور بخشش مانگنے کا حکم دیتا ہے اپنے رسول کو بھی دیتا ہے ہمیں بھی دیتا ہے اللہ فرماتا ہے نیند ہے فرشتے مومنوں کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں رب نغفر لی ول والے اب جتنے مومن اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فاسق فاجر پورے درجے کا بدکار اور ظالم امام اعظم کی بات مشہور ہے کہ اگر کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا اس کے سر کا پیالہ بنایا اس میں شراب ڈالی ماں کے ساتھ بدکاری کی پھر بھی جب تک ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتا حرام سمجھتا ہے تو وہ مومن ہے چاہے گیا گزرا مومن ہے ہے مومن کافر نہیں گیا یہی مطلب ہے جو ہمارے آئی میم فرماتے ہیں لک پھرو یا لا پھرو آہا دم بے دم ہم کسی کو گناہ کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیتے سب سے بڑی کتاب اگر عقیدے کی دیکھنی ہو امام اعظم کی فتح اکبر دیکھ لو ہمارے سارے اماموں کا اجتماعی عقیدہ عقیدہ تحویہ امام اعظم امام ابو یوسف امام محمد امام ظفر آپ کے تمام تلامزہ اصحاب سبحان اللہ امام جو عقیدہ اتفاقی ہے اس کا نام ہے العقیدہ الطحاویہ سبحان اللہ امام ابو جعفر تحاوی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حد سے کبیر نے لکھا ہے یعنی صاحب لکھا ہوا ہے ہم ہم کی وجہ سے کسی کو کافر قرار نہیں دیتے ہم کافر جب نہیں کرا رہے تھے وجہ سے تو ہم بخشش کی دعا مانگتے ہیں چاہے لال ہو ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ چاہے یہ ہے چاہے چاہے کوئی ہے اگر وہ ایمان پہ مرے ہیں تو ان کو بخش دیں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہر ایک مسلمان کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اگر ایمان پر مر گیا سارے کیونکہ یقینی فیصلہ کسی کا نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان پہ مرا ہے صرف گمان کر سکتے ہاں یزید اور حجاج کے متعلق بدگمانی رہتی ہے کیا یہ گمان رہتا ہے بدگمانی رہتی ہے کہ وہ شخص ایمان پہ نہیں مرا ہوگا جی۔ لیکن یقین یہاں پر نہیں جس طرح کے ہر مومن کے لیے جس کے جس سے کبیرے گناہ نہیں ہوتے اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے گمان رکھنا پڑتا ہے کہ یہاں ایمان پر مرا ہوگا بات کو سمجھنا جس سے کبیرے گناہ نہیں ہوتے اس کے متعلق یہ گمان رکھنا پڑتا ہے یعنی جس طرح اولیاء ہے سب کے متعلق اماموں کے متعلق یہ یعنی گمان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ ایمان کے مرے ہوئے اس کے برخلاف جو ظالم فاسد فاضر لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق گمان الٹ ہو جاتا ہے جی۔ لیکن پھر بھی فیصلہ نہ ادھر کرنا ہے نہ ادھر کرنا ہے یہ ہمارے ہیں ان کو پکا جنتی نہیں کہنا ان کو پکا نہیں کہنا تمام وکیل کی کتاب کتاب بات سمجھ لیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ جو ادھر ایک طرف ہمیں اللہ فرماتا ہے گناہ گاروں کی بخشش کی دعا مانگو ہمیں پتا ہوتا ہے اس مولوی کھانے والے کو بھی پتا ہوگا پتہ نہیں کتنے جنازے اس نے پڑے ہوں گے اس کو پتا ہوگا یہ زانی بھی ہے شرابی بھی آسان سارا جی، آج کل تو یہ مردام ہے جی، ایسے ہے نا ایمان سے بتانا وہ کون سا برا ہے جو لوگوں میں نہیں پایا جاتا ہاں؟ کون سا برا ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا پتا ہوتا سب کا پھر جنازہ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں حضرت ختم میں میں شریک ہو کر بخشش کی دعا مانگے ارے بھائی تم دعا مانگ رہے ہو خیر کو ہے تم تو زانی شرابی پر لانت کرنے والے ہو جی ذرا سوچ کے بیٹھنا جی ذرا دل کا حوصلہ بنا کے بیٹھنا ایسی باتیں سننا اور پھر ان کو سمجھنا اور پھر ان کا جواب دینا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے تو مجھے بار بار مفکر اسلام کہتا ہے اگر تنزن کہتا ہے اگر اللہ کے فضل سے تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا میں دعویٰ اسی طرح کر رہا ہوں جس طرح امام جلال الدین سیوتی نے اپنے مستحد ہونے کا دعویٰ کیا تھا اگر جب بعد میں کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا کہ اگر انہوں نے دعویٰ کیا تو میں مستحد مطلب بھائی میں مفکر اسلام تم مجھے تنگم کہہ رہے ہو لیکن میں اللہ کی تعدی سے نعمت کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں یہ میری تکری تمہیں بتائے گی جو باتیں تم سے خواب میں نظر نہیں آئیں گی تیرے کانوں سے کبھی نہیں گزری تیرے مشاق کو پتا نہیں ہوگا وہ بتا رہا ہوں میرا بھائی ہو بات سمجھو میں پوچھتا ہوں مولوی جی تم تو کہتے ہو زانی شرابی کا جدید لانت کرنی چاہیے جتنے زانی شرابی ہیں ان پر تو لانت کرنی تھی حضرت ختم پڑ پڑ کر ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں آتی پتہ نہیں کون کون سے یہاں ظالم آپ کے سامنے مرے ہوں گے اور حضرت جو ہے وہ کتاب کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنی تعریفوں کے پل باندھے ہو گیا جی۔ محض اس وجہ سے کہ توقع ہوگی کچھ ملنے کی ہاں فیس کو تبر روک کر میں صرف اتنا دعوت دوں گا اسی بات پہ رہو گی تو جتنے زانی شرابی ہے ہر ایک کا تمہیں نہیں پڑنا جتنے جھوٹے ہیں جنازہ نہیں پڑھنا تو اگر پڑھے گا تو یزیدی ہوگا ان کے ختم میں نہیں جانا ان کا کھانا نہیں کھانا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ان کے تاریخی کاروبار نہیں کہہ اگر کہو گے تو یزیدی بن جاؤ گے خبردار ہوا جواب کا جوابی اب جواب دے جواب تو دے گا تو مجھے بولنے کی حاجت نہیں جائے گی اس کا اگر تو جواب دے گا تو مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں رہے گی بات نہیں سمجھے جا یہاں پر تو زمانے کے علماء بیٹھے ہو نا وضاحت اور خطاب کرے ہاں۔ ایمان سے کہتا ہوں اگر انگشت بدندان دان نہ رہ جائے تو مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے والوں یار یار نہیں کہاں سے لاتا ہے بے شک جو میں بات کر رہا ہوں آپ کسی کے پاس صرف اور صرف ہمارے دو بزرگوں نے جو بات لکھی ہے پتہ نہیں اور کسی نے لکھی ہوگی تو بزرگوں کو میں حوالہ پیش کروں گا میں تو اپنی پہلے بصیرت کی بات کر رہا ہوں ہاں جی میرے وجدان نے جو کہا میں وہ بات کر رہا ہوں میرے وجدان نے یہ کہا حضرت میرے وجدان نے یہ کہا کہ دیکھ ایک طرف ہمیں گناہ گاروں کی بخشش مانگنے کا بخشش مانگنے کا حکم ہے دوسری طرف لانت کرنے کا لانت کا معنی اللہ رحمت سے دور کر دے یہ تو تناقض ہے یہ کیسے ہوگا یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے دل نے کہا کہ یہاں لانت سے مقصود اس کو بدوا دینا نہیں لانت کے دو معنی والا بات کرتے ہیں بات کو سمجھنا یا ایک کرتے ہیں ابعاد عن رحمت اللہ یا بعد عن رحمت اللہ دوسرا کرتے ہیں بعد عن دارا جاتل نیکوں کے درجے سے دوری مسلمان کے لیے بخشش کی دعا جب مانگو گے تو آپ تو یہی کہہ رہے ہیں اللہ اس کا درجہ بلند کر دے جی۔ یہ گرا ہوا ہے کھڈے میں نکال لے جب آپ اس کی بخشش کی دعا مانگیں گے تو اس وقت آپ آپ اس کو رحمت الہی یا درجہ ابار سے دور نہیں کر رہے اس وقت اس کو قریب کر رہے تو ناچیز چیز کے دل میں یہ جواب آیا کہ مقصد لانت سے یہاں پر اس شخص کے لیے بد دعا رہی کیونکہ ہمیں بد دعا کا حکم نہیں دعا کا حکم دعا کا اگر اسی بات پہ آ جاؤ اگر اسی بات پہ آ جائے کہ دعا دے دیے ہر ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تو ایمان سے سارا قرآن ہاتھ سے نکل جائے بےمان ہو جائیں حدیث مولوی یہ ہوئی تو مولوی ہوتے ہیں جنہیں خود کہ اور سو قتل والا بخشیا جی بخشیا گیا ہے تو رب بخش رہا آپ نہیں بخش رہا بہت بھی جی کا نہیں بخشنا ارے بھائی بات یہ ہے صرف اتنی بات ہے اب جواب کو سمجھو بس دعا دینا مقصود نہیں ہوتا لانت بلکہ کیا مقصود ہوتا ہے جو فیل ہے اس کا برے کا جو فیل ہے اس سے صرف نفرت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تنفیر عن عن فعل مضمون حل قبیل صرف صرف اس کے فعل قبیل سے تنفیر مقصود ہے جھوٹوں پر لانا اس کا یہ مطلب ہے جو بھی سنے وہ کہے وہی جھوٹ اللہ کی رحمت سے بندے کو دور کرتا ہے نہیں بولنا چاہیے یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹا خدا رحمت سے دور ہو گیا ہے اور میں کر رہا ہوں میں مزید کر رہا ہوں لالت بھیج رہا ہوں گئی تاکہ میرے سارے مسلمان اس میں آ جائیں اور کوئی بھی خدا کی رابط نہ پائے یہ کہاں ہے اسی وجہ سے جو میں نے مانا اب اب بات تو سمجھو بات ہو گئی کہ ہم نے امام حسین کے قاتلوں پر لانا حضرت عثمان کے قاتلوں پر لانا مولا علی کے قاتلوں پر لانا جھوٹوں جی۔ پر لانا جی۔ حدیث میں آیا گلوں پر لانا بات نہیں سمجھے بدعا دینا مقصود نہیں بدوا کی جگہ ہم دعا دیتے ہمیں دعا کا حکم ہے اللہ بخش اللہ بخش اللہ بخش ہمیں بھی بخش دے ان کو بھی بخش دے ان کو بھی بخش دے ان کو بھی بخش سمجھ آئی کہ نہیں اب دو اماموں کا حوالہ پیش کرتا ہوں جب میں نے پہلے یہ خود سوچا ایمان سے کہتا ہوں ملا علی قاری رحم اللہ کی شرح شرح فتح اکبر کو دیکھا تو ہی یہی بات لکھی تھی اپنے دور کی بے مثال محقق دیوبندیوں بریلیوں سب میں مانے ہوئے اللہ عبداللہ بھی رحمہ اللہ کی نبراس دیکھی تو اس میں بھی یہی لکھا لال سے مقصود نہیں سے مقصود تنفی ہے تنفیر ہے ان کے برے ان کے برے فیل سے تنفیر ہے نفرت دے بس بات سمجھے کہ نہیں سمجھے مسئلہ لال مسئلہ لال کی وضاحت اب اسی سے پتا چلا کہ ہمارے اہل سنت پر جواب ہے لانے شخصی کے قائل کیوں نہیں لانے اجمالی کے قائل کیوں کیوں فلانے تے لانت فلانے تے لانت یزید پہ لانت فلاں لانت جب بھیجیں گے تو آپ کو سمجھنا اس کا فیل جو ہے نا اس کا ذکر نہیں ہوا فیل ذکر نہیں ہوا تو جو مقصود تھا اس پر تبدیلی ہوگی تو نے کہا کہو لانا تو لال چاند بھی اب یہ سنتے ہوئے جھوٹ سے نفرت دلانا مقصود تھا سنتے ہوئے وہ ہو جائے گا بتانا آج تک تم نے یہ وضاحت سنی ہے یا آپ نے مجھ سے بھی نہیں سنی اسی محفل میں بات جب تک سورج چاند رہے گا آپ کو کوئی پہنچتا یہ حضرت صاحب کا کمال ہے حضرت صاحب کی دعا میں کوئی عجیب ہی بات جس کو اس مولوی نے خوب بکواسیں کی ہے جس بزرگ کو میں اس مولوی کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ سن لے جو میں دانت کھٹے کر رہا ہوں یہ اسی بزرگ کی نسبت یہ چھاپا ہے قدیم کتب خانہ آرام باغ کراچی کا سفر نمبر تہتر ہے آپ فرماتے ہیں کہ ان اراد جواز اللعنے ان اراد جواز اللعنے لجمالی بأن يقال لعنة الله على قاتل الحسين أبي الراضي به فلا كلام فيه لقوله تعالى لا لعنة الله على الظالمين ولقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وسره حدیث میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے خبردار ظالموں پر لانا ہے حدیث میں سود خوروں پر لانا ہے مولوی صاحب کو دیکھیں سود خوروں سے کتنی تنخواہیں لیتے ہیں جی اور یہ ذہن میں رکھنا ان کو اب احتیاط سے چلنا پڑے گا اگر یہ کسی سود خور کسی سود خور روانتی ان کے بخور کسی سود خور روانتی کا جنازہ پڑے گا تو بن جائے ہاں، حضرت کو اب پانی شان کے پینا پڑے گا میرے خیال میں خانے خان سے تو چھٹی ہو جائے گی پتہ نہیں دنیا میں رہ سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ان کا فتوا ان کی طرف ضرور لوٹے گا بس خاری فرماتے ہیں بس کا لیسا لعنن نا احد فی الحقیقت فرمایا یہ لعن اجمالی جائز ہے اس میں کوئی کلام نہیں اختلاف نہیں ہمارا فرمایا یزید کا نام لے کر لانت کرنا ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں اللہ ملال قاری فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں راز اس میں کیا ہے کہ لانے اجمالی کو ہم جائز کر رہے ہیں اور لانے شخصی کو ہم جائز کر رہے ہیں فرمایا راز کیا ہے راز یہ ہے کہ یہ جو اجمالی لان ہے اجمالی اجتماعی لان جس کو کہہ رہے ہیں یہ حقیقت میں کسی پر لانت نہیں ہوتی بل ہوا نہ لہذا ایسے برے فیل سے روکنا ہی مقصود ہے لانت سے بدوا مقصود نہیں ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب ہمارے ساتھ تعلق ظاہر کرنے والے رکھنے والے ہے جی وہ کم علم ہونے کے باوجود جن کو اتنا تمیز نہ ہو وہ ہمارے مقابلے میں آ جائے تو وہ نہیں پڑے گا بات نہیں سمجھے کا ہے یہ سنا رہی ٹھیک ہے یہ میرے بالکل موقف کی تائید ہے کہ نہیں ہے اور سنو حاشیے کے ساتھ سفر نمبر پانچ سو پچپن عبارت پڑھ رہا ہوں وہ بہارا بہارا اللہ استدلال على لعن یزیدا بالنصوص العامه غير شفیہ شخص صاحب نبراض فرماتے ہیں صاحب نبراض فرماتے ہیں فرمایا ہماری تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ جو علماء کہتے ہیں یزید کا نام لے کر لانت کرو اور استدلال کرتے ہیں انہی آیتوں اور حدیثوں سے جن میں لان اجمالی ہے نام کے بغیر ہے لانت اللہ علیہ ظالمین وغیرہ اس طرح آیا ہے اس سے دلیل پکڑتے ہیں فرمایا اسی سے پتا چلا ان کی دلیل غلط ہے صحیح نہیں ہے کیوں اور دوسرا صاف ہی فرمایا کہ لانت کا معنی ان حدیثوں میں اور آیات میں کھیل کی مذمت ہے ہر شخص کو معین کر کے اس پر وہ نام لے کر نامزدگی کے ساتھ اس پر لانت کرنا ان حدیثوں آیتوں کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے سمجھ لیا صرف فیل کی مذمت ہے صرف فیل کی مذمت ہے صرف فیل کی مذمت ہے اور ناچیز نے یہی اپنی بصیرت کے ساتھ اللہ کے فضل سے پایا اور دو اماموں کا حوالہ ناچیز نے اپنی میں سنایا یہاں پر ایک بات کرتے ہیں اللہ بہت اللہ کیا کسی مسئلے شریعت کے مسئلے کی تحقیق کرنے کے بعد اس کا پابند رہنا اس سے یزیدی بن جانا ثابت ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے اس سے یزیدی بن جانا لازم ہو جاتا ہے مسئلہ لانے یزید سے روک رہے ہیں تو کیا لانتی ہو گئے یزیدی بن گئے کیوں لانے یزید کا نام لے کر لانے سے روکتے ہیں یزید ہو گئے یزیدی ہو گئے آپ فرماتے ہیں صاحب نبراس ایسے مولویوں کے دانت کٹے کرتے ہوئے سبحان اللہ پریشان کرتے ہوئے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں توجہ ہے ولا تكن من الذين لا يراعون قواعد الشرع سبحان الله سبحان الله میں نے جل سے میں کہا تھا دنیا بھر میں میں نے کہا تم اصول نہیں جانتے میں اصول جانتا ہوں قواعد شرح نہیں جانتے کتابیں پڑھنے والے ڈیٹو ہم اللہ کے فضل سے اصول اور محکمات شریعت جانتے ہیں ہمارے سامنے بات آئے گی ہم فوراً بتا دیں گے یہ غلط ہے یا صحیح ہے کیونکہ ہمارے دل کے اندر اللہ نے وہ معیار اور پیمانہ رکھا ہوا ہے جس سے ہم پہچان لیتے ہیں یہ قواعد کے مطابق بات ہے یا نہیں ہے آپ فرماتے ہیں ولا تکن من الذين لا يراعون قواعد الشرع فيحكمون بان من نهى عن لعن يزيد فهو من الخوارج الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله یہاں پر یہاں پر جی. میں کہوں گا کیونکہ اللہ نے مجھے سمجھ دی ہوئی ہے یہ جو ہے نا فو من الخوارج یہ لازمن مولانا کے قلم سے اگر نکل گیا تو ساون نکل گیا ورنہ کاتب کی غلطی ضرور ہے یہاں ہونا تھا فو من نواسب میں لکھ رہا ہوں آج جی۔ اللہ لگ لکھ دیا ثواب اور درست یہ ہے کیا تواسل کیوں کہ یزید کے حمایتیوں کو خارجی نہیں کہا جاتا خارجی تو اس کو کافر کہتے ہیں یزید کے حمایتیوں کو ناسبی کہا جاتا ہے اور ناصب کی جمع نواسب ہے تو یہاں پر لکھنا تھا مولانا نے خوارج کی کیا نواسب اور مجھے اعتماد ہے کہ نواسب نواز لکھا ہوگا لیکن کاتب نے غلطی سے وہاں پڑھ گیا اس میں خوارج لکھ دیا کہتے ہیں ہو ادو بول مسلم پادری یار لیکن خیر مولانا فرمانا کیا چاہتے ہیں فرماتے ہیں ان لوگوں سے نہ بننا جو شریعت کے قواعد اور اصول کی رعایت نہیں کرتے جذبات میں بہ جاتے ہیں قواعد شریعت چھوڑ جاتے ہیں اور حکم لگا دیتے ہیں کہ جو یزید کی لانت سے روکے گا وہ یزیدی ہے ناسمی ہے یزیدی ہے ناسمی ہے میرے خیال میں مولانا ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ بننا یہ جہل ہے جو قواعد شریعت کا لحاظ نہیں کرتے اور جو ہی دیکھا کہ کسی نے جزید کلانے سے روکو پکا بے شرم نہ بنی جذبات چان کے قواعد شرح کا لحاظ نہ چڈی اگر کوئی کھانے والی چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے چشتی تو نہ چھٹی اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مولانا عبد العزیز یہ ہمارے چشتی بزرگ ہیں حافظ جمال اللہ ملتانی کے شاگرد ہیں حافظ جمال اللہ ملتانی قبل بہاروی چشتیاں والوں کے قریب طریقے مطلب ہے یہ سب کی بات لکھ رہے ہیں اس پر متفق ماں باپ جملے کی تصدیق تصویر والد سے پوچھو یہ نام کون سا ہوتا ہے جو پیچھے سوال کا سوال کے جواب میں نہیں ہوتا جملہ آگے چل رہا ہے اس کے شروع میں آ گیا اس کی یہ کون سا نام ہوتا لیکن میری مجبوری ہے میں بتا بتا بھی چکا اور بتا دیتا ہوں ہاں جی کہ یہ نام ماں جو میں کی تصدیق لیا بولو جی یہ جملہ مجھے یہ فائدہ میں نے اس وقت میں تھا جس وقت کے شامی شریف پڑھا رہا تھا تو اسی طرح کا جملہ پیش آیا علامہ شامی نے غالباً یہ لکھا تھا کہ یہ نام کھلا ہے سبحان اللہ اب بات تو سمجھا آپ فرماتے ہیں خوب افعال ہی مشہور یزید کے فیلوں کی کارو کارناموں کی کاموں کی برائی قباہت وہ مشہور ہے وہ اہل واجب سبحان اللہ اہل بیت کی محبت واجب ہے اور ہمارا اللہ نہیں لہ سن خسمرفی حب بل قواعدی شرم ہے اور جو لالے یزید سے روک رہے ہیں یہ حب اہل بیت میں کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ قواعد شریعت کی وجہ سے ہے ختمہ پڑھ ختم سے تقریب کرنی ہے دین اور مذہب کو سمجھ کر پیش کرنا ختم کی محفل میں کڑا ہو جانا اور یہ کہنا نہیں صبح اللہ کہتے میں چلے آؤں اور پھر ہزار پتہ نہیں کتنی جگہوں پر ایسی بھیجتی ہوئی کہہ دیا کہ حضرت چلے پھر کس منہ کے ساتھ واپس آنا پڑتا ہے یہ ایک اور بات ہے لیکن دین اور رجحان یہ کام ہے بھنڈوں کے بھنڈوں کے کام کرنا اور بات ہے اور ممبر رسول پر بیٹھ کر دین اور مذہب کا لحاظ رکھ کے قواعد شرح کا لحاظ رکھ کے مختبات شریعت کا لحاظ رکھ کے اصول شریعت کا لحاظ رکھ کے بولنا یہ تمہارے پاس کی بات ہے ہم نے یہ کہا تھا حضرت نے میں نے کہا لال شخصی جی، کہ ہم قائل نہیں حضرت نے دوسری ویڈیو میں اشارہ تک نہیں بنا دیا حضرت جواب نہیں دیا جواب نہیں دیا ہمارا جملہ تم سے بھاری ہے ہمارا جملہ تم سے ہمارے الفاظ بھارے ہیں جواب نہیں دیا کی وجہ ہم کہتے پی گئے اور وہ بھی جو تم کہہ رہا جواب نہیں دیے اس وجہ سے کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ جتنے جواب ہوں آپ ان کو کل آدم کہہ کر دیتے ہیں جواب آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے میں نے یہ صلاحیت صرف آپ نے ہی دیکھی یہ صرف آپ کا خاصا ہے آپ کا ہے کہ آپ اتنے جوابات سننے کے باوجود آپ اشارہ نہیں ہونے دیتے اور کہتے ہیں جواب آیا ہی نہیں یہ صرف آپ کو اگر بری عادت ہو تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ تم سے نکال دے اور اگر تمہیں پسند ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی صورت میں یہ خبیص صفت پسند نہیں اچھا جواب یزید کی بیعت اگلا اگلی بات ہم نے کہا یزید کی بیعت کرنے والوں پر لانت اگر ایسا کہو گے نہ اہل بیت تمہارے ہاتھ میں رہیں گے نہ صحابہ رہیں گے میں نے کہا اگر تم عام جس طرح چلتا ہے جملہ یزید کی بیت کرنا لانت یہ ریت لانت یزید دبیت دبات کرنا لانت جس طرح یہ کہتے ہو تو نہ صحابہ بچیں کے ہاتھ میں نہ اہل بیت کیوں کہ اہل بیت نے کی ہے امام باغ کی شہادت کے بعد سب اہل بیت نے یزید کی بیت کی ہے اگر یہ میں ثابت نہ کروں پھر کتاب آ رہی ہے اس کے اندر سب کچھ آئے گا ایک حوالہ میں نے پیش کر دیا امام بن اللہ بن جافر لیکن افسوس اس کا بھی اشارہ جی۔ بات نہیں سمجھے جہان دیا اور بات تکے لگا دیا اور مشہور افواہوں پر دان چلانا اور بات لیکن حقیقت کو سمجھ کر اس کو بیان کرنا یا اس کے اندر کچھ اس کے اندر ضرورت ہے کہتا یار کیسے صحابہ نے بھی بیعت کی اس کی اہل بیت نے بھی بیعت نہیں کی اور اس کے باقی بیعت کرنے والے لان کی ہیں فلانا یہ ہے کہ جواب جواب دیتا نہیں جواب سبحان پھر ہم نے کہا مولا علی کے بھائی حضرت جعفر تیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر جب میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی۔ جی، جن کو گھٹی پلائی گھٹی جانتے گھڑتی جس کو سوریہ اکرم میں جن کو گھڑتی تھی مولا علی کے بھتیجے مسلم امام ہے تمام عبد اللہ میں نے یہ کہا وہ یزید کے بغل کے ساتھ بیٹھے بیٹھتے تھے میں نے یہ کہا اور میں ثابت کر چکا ہوں حوالہ ایک نہیں بیس حوالے پیش کر سکتا ہوں عجیب بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو میں خود شیعہ کی کتابوں سے بھی ثابت کر سکتا ہوں جس وقت سنو عجیب بات سنو جس وقت یزید فوجی دستہ مدینہ پر چڑھائی اور لڑائی کے لیے روانہ کر رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے ہی کہا تھا وہاں پر شام میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فرمایا دیکھ لے آگے مہاجرین و اور انسان ہے یار کچھ تو یاد کر پھر اس ظالم جی نے کہا آگے سے جس طرح انہوں نے کیا میں اسی طرح لوں گا بتاؤ عبداللہ بن جعفر تیار کے بھائی امام حسین شہید کروا چکا ہے آگے مدینے پر تباہی ڈالنے کے لیے فوج بھیج رہا ہے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار آپ بھی ساتھ بیٹھے ہیں شہادت امام کے بعد اس سے جدا نہیں ہوتے زانی شرابی دیکھ کر بھی پہلے نہیں جدا ہوتے بتاؤ تو صحیح تمہارے نیم کے مطابق اب کیا بنے گا اس کا مطلب ہے پھر تو اہل بیت بھی ہاتھ سے چلے گئے اس کا جواب بھی نہیں دے سکا یعنی اور پھر اس رم میں ایک اس کا ظلم بتاتا ہوں اور چٹا سفید جھوٹ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے حوالے سے اس کی سند بھی صحیح ہے دیدان والے آیا تھے وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے سمجھ نہیں آ رہی ہاں، اس بات کو چھیڑنے سے پہلے یہ بات رہ گئی کہ ہم نے کہا تھا حضرت امام محمد بن حنفیہ مولا علی کے لگتے جگر تھے امام محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں سیدہ خاتون جگت کے علاوہ اور گھر والی سے اور زیادہ محترمہ سے انہوں نے ہمیشہ یزید کو پاک دامن کہا اور اسی پر قائم رہے یہ صحیح صنعت کے ساتھ روایت موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ہم دکھا سکتے ہیں صحیح اور ضعیف خبری جو ہے چھپی ہوئی اس کے حاشی میں پوری صنعت کے اوپر بحث کے ساتھ یہ روایت موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ماں محمد بن ہمیشہ جزید کی برات کے قائل رہے ان کا جب انہیں گا تم جب کہتے ہو کہ لانت لانت فلان یہ ہو بتاؤ یہ علی کا بیٹا نہیں ہے اس علی کے بیٹے کو لانتی کہہ جا رہا ہے اور سب کچھ کہہ جا رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے ایمان کو کون بچائے گا اہل بیت تمہاری زد میں ہے تمہاری لانتوں کی زد میں ہے تمہاری خواستوں کی زد میں ہے تمہارے کون کون سے جھوٹ جھوٹوں جھوٹے الزامات تو کی زد میں ہے تمہارے گندے سے گندے کمینے الفاظ میں ان کی زد میں ہے بتاؤ کیا کرو گے مجھے تو کہتے ہو میں کافر ہو گیا ہوں سب تمہاری فردی تو ہو تمہاری فرضی جالی جالی اور مشروع ہے تو سے میں گستاخ بن جاتا ہوں بتاؤ تیری حقیقی ہے حقیقی ہے میرے استفام کو خبر بنا لیتا ہے اور یہ تو تیری ہے ہی خبر کیونکہ لازم مذہب ہے تیرا تیرا لازم مذہب ہے جب لانت کرے گا اس طرح کی تو محمد بن عربیہ شریف ہو جائیں گے کیا کرو گے من منا امام ہے وہ الباد کے امام ہے شیعہ شیعہ بھی ان کو امام مانتے ہیں شیعہ بھی امام مانتے ہیں امام محمد بن حنفیہ کو بات نہیں سمجھے سبحان اللہ بات کو سمجھو نا اس اس کا کا بھی جواب جواب دینا چاہیے تھا نا وہ غلط ثابت کرتے کہ واقعی محمد بن ارفیہ کا ایسا کوئی کام نہیں ہے انہوں نے بیت بھی نہیں دی انہوں نے برات بھی نہیں دی اگلی بات ہم نے کہا تھا امام زیر العابدین کربلا کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنی نسل کو ہاتھوں کے خلاف اٹھنے سے روکتے تھے وہ دماغ حسین کے اولا کن کو روکتے تھے اپنی اولاد کو ظالموں کے خلاف اٹھنے سے روکتے تھے یہ جو ان سی بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں ہیں سب کے اندر تاریخ الاسلام امام دادی دیکھتے ہیں سیدرامل نے النبرا امام دادی بھی دیکھے الداعب نے آیا ابن کثیر کی ہیں القامل ابن عقیل کی ہیں تاریخ دمشق القبیر البیر ایسا کرلی ہے ورنہ میں آپ کو سب کی بات سے پڑھ پڑھ کر دکھا رہا ہوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ روکتے تھے اس کا جواب نہیں دیا تم سب تمہارا حق تھا ہم ثابت کرتے کہ وہ نہیں روکتے تھے بلکہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تمہارا حق رہا لیکن حضرت نہیں گئے ہم نے کہا تھا جزید کے خلاف یوم ہرنا کے وقت بنو ہاشم سے کوئی نہیں اٹھا اگر یہ سارے لانتی تو پیچھے کیا بچا یہ میں نے کہا اگر یہ سارے لانتی تو پھر پیچھے کوئی نہیں بچتا اب وہ حوالہ دکھانا چاہتا ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آیا سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے یعنی اہل بیت سے مدینے والی جنگ میں کوئی شریک نہیں ہوا حالانکہ موقع تھا سب اٹھ پڑے تھے مدینے والے لوگ اٹھ پڑے ہیں لڑائی ہو رہی ہے آل بیت پھر کیوں گھبرا رہے ہیں پیچھے کیوں ہیں بولو اگر کوئی کہیں ڈر کے بارے پیچھے ہیں تو جو غیر اہل بیت ہیں وہ تو سر کٹوا رہے ہیں اور حسین کی اولاد پیچھے بیٹھی ہوئی ہے تو بتاؤ ان سے سے میں پوچھتا ہوں وہ تم نے حسین کو حسین کی اولاد کو کیا سمجھا اس کا مطلب ہے وہ صحابہ کی اولاد سے پیچھے رہ جانے والے تھے وہ معلوم ہوا وہ سمجھتے تھے مسئلہ اجتہادی ہے ان کے اشتہار نے فیصلہ کیا پہلے جو ہو چکا ہو چکا حق یہی ہے کہ نہیں اٹھنا چاہیے اسی وجہ سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے مذہب میں یہ بات اتفاقی طور پر لکھ دی گئی اتفاقی طور پر لکھ دی گئی بعد نے کہا اجوا ہے وہ کون ہے امام ابن مجاہد مال کی امام ابن مجاہد مال کی شرح ابی شرح مسلم ابی کی شرح مسلم رحمہ اللہ میں موجود ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ اکثر اہل سنت کا مطلب ہے یہ سارے اہل سنت کا مطلب ہے کہ ظالم فاسق فاجر جتنا بدکار ہو بادشاہ اس کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے نہیں اٹھنا چاہیے سبر سے وقت گزارنا چاہیے اس کا خدا میرا غرب کرے جو مرضی ہو فرمایا پھر بھی اس کے میں دعا کرنے لیجیے اللہ اس کو ہدایت دے دے اگر نہیں دینا چاہتا تو اللہ ہمیں اس کے ظلم سے نجات دے دے دعا کرنی چاہیے اس کے خلاف اٹھنا نہیں چاہیے اسی وجہ سے ہمارے نے یہ مذہب سنت و جماعت نے بنایا کہ جب دیکھا امام زہر العابدین جیسے بھی بعد میں فتوے یہی دے رہے ہیں تو حق بنتا ہے انہیں کی اتباع کرنی چاہیے آپ بارہ سنو الدا بن رہا میں نے دعویٰ کیا نا میں نے دعویٰ کیا کہ اہل بیت بنو ہاشم میں سے کوئی بھی جنگ ہرا میں شریک نہیں ہوا ہو سنو سنو سنو سنو واقع یہ جنگ ہرا جنگ ہرا کے حالات میں جنگ ہر کے واقعات میں محدث ابن کثیر الدایا من نہایا میں لکھ رہے ہیں واتا دل انداز علی جبر الحسین زین العابدین وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يخلع عاد يزيد ولا احد من بيت ابن عمر وقد قال ابن عمر لاهله لا يخلع عنا احد من بيت يزيد فيكون الفيصل ويروى السنه بيني وبينه وسيئات هذا الذي بلا سوى في ترجمة الجزية وأنكر على أهل المدينة في مبايعتهم لابن مطيع وابن حنظل على الموت وقال إنما كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نفر وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني بني عبد المطلب سبحان اللہ وزیر الگ ہو گئے عبداللہ بن عمر بن خطاب الگ ہو گئے جدید کی بیعت انہوں نے نہیں توڑی ہاں، جو کہتے ہیں وہ چیشتی کی ادھر لکھا ہوا ہے امام صاحب نبی نے جدید کی بیعت کی اور یہ لکھا ہے کہ کے بچیا دیکھو میرے بھائی آنے والی صاحب کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ جملہ میں نے ان کے لیے کسا ہے یہ ان کی بدگمانی ہے یہ میں نے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا عمومی طور پر کہ جو مجھ پر ایسے الزام دیتے ہیں ٹھیک ہے اب کہنا یہ چاہتا ہوں دیکھ یہ ہوں کیا لکھا ہوا ہے لم یخلا یزید زہر العابدین اور عبداللہ بن عمر زہر العابدین اور عبداللہ بن عمر دونوں صاحب یزید کی بیعت انہوں نے نہیں توڑی ایمان سے بتاؤ اگر کی نہیں تھی وہ اتنا ہی پتہ نہیں ہے اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ توڑنا پڑا ہے جی ہاتھ سو اگوا ول پہ ہاتھوں ول یہ ممکن نہیں فرا اصل کے بغیر پایا جائے ارے بھائی بیت توڑنا یہ فرا ہے اصل سے کیا ہے بیت کرنا جب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں صاحبوں نے یزید کی بیعت نہیں توڑی تو اس کا مطلب یہ نکلا بیعت کی ہوئی تھی پڑے گا وہ بھی کربلا دے شہید ہون تو بعد کربلا دے امام دے شہید ہون تو بعد امام دا پتر یزید دی بیعت کرتا پیا وہ میں نہ ہوں کی بھیجے گا میرے تو کہنا یزیدی دے ادھر کی کلے گا اس وقت جب مدینے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر یہ حسین کا بیٹا پیچھے رہ گیا ہے اور اسی سے پتا چلا جو ظالم لوگ کہتے ہیں یزید کی بیعت کرنے والے سب کافر ہیں ان کا کھانا خراب ہو گیا ان کے ہاتھ میں کوئی سجد باقی نہ رہا کیوں کہ امام زین العابدین حسینی سجدوں کی اصل ہے ان کا مڈ ہے جب مڈ ہی نہیں تو وہ کافر جائے گا تو پیچھے کے بچے بیس کرنا تو سڑکڑے میں جاؤ گے پیچھے اور میں افسوس سے کہتا ہوں جہل سے جدو اور جہلو ایسے مذہبوں میں جاتے ہو جس جن مذہبوں کے مطابق تمہارا باپ ہی کافر ہے لوگ تو کچھ تو شرم کرو اور سادات کرم کچھ تو شرم کرو تمہیں اگر علم نہیں ہے تو کسی علم والے سے ہی لے لو ایسے مذہبوں میں جا رہے ہو ایسے مذہبوں میں جا رہے ہو جن مذہبوں کے فتووں کے مطابق تمہارا باپ ہی نہیں بچتا بلکہ یہاں میں بات کر ہی دیتا ہوں امام حسین ہی نہیں بچتے کیونکہ امام حسین نے بھی بیعت کا اعلان کر دیا تھا اقرار کر دیا تھا کربلا کر یہ بات شیعوں کی مستند کتابوں میں موجود ہے اور ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے امام نے جو تین صورتیں رکھی تھی ان میں ایک یہ ہے اور ہمارے محقق امام نبراس کی طرح ہمارے امام محقق صاحب نبراس انہوں نے صاف لکھ دیا سفر نمبر پانچ سو اکتالیس پر قال الحسین رضی اللہ عنہ احملونی الى یزیدہ علونی اللہ یزید صاحب نے فرماتے ہیں امام حسین نے کہا تھا ان ظالموں سے مجھے جزید کی طرف لے چلو میں بیاض کرتا ہوں لیکن انہوں نے انکار کیا اور قتل کر دیا شیوں کی کتابوں کے حوالے پیش کروں کی سب سے بڑی کتاب بہار اور طویل ترین لمبی ترین کتاب ایک سو دس جلدوں میں چھپی ہوئی تھی جو اب پینتیس جلدوں میں آئی ہے ایک سو دس جلدوں کی کتاب اس میں لکھا ہوا امام یزید نے امام زین العابدین کے لیے مسلم بن رقبا جو اس کی فوج کا سپا سالار تھا اسے کہہ کر بھیجا زین العابدین کا خیال کرنا مجھے پتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ملے گا اگر یہ لفظ شیوں کی کتاب میں ہو اور پھر ان شیوں کی کتاب احقاق الحق وغیرہ بہار پڑھی ہے منتحل اعمال پڑھی ہے کتنی کتابیں ہیں جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام حسین نے بیت کر کے کیا تھا وہاں پر کہتے وہ مانے نہیں بتاؤ الصفا ان کی تاریخ ہے سب کے اندر لکھا ہوا ہے یہ یہ دیکھو اب کیا بچے گا بھائی فتوے کے مطابق امام حسین بھی کافر ہو گیا کیوں نعوذ باللہ من ظالم ان ظالموں کے فتوے کے مطابق جس نے بھی وید کا اقرار کیا وہ کافر ہو گیا نا وہ چلے گئے امام حسین العابدین چلے گئے انہوں نے اقرار کیا عبداللہ بن جعفر چلے گئے اقرار کیا محمد رنفیا چلے گئے اقرار کیا تو پیچھے نہ سید بچا نہ صحابی بچا صرف سڑکیں بجائے جہالت کا انجام یہی ہے بولتے نہیں یار اب سنو یہ کیا ہے بات فكذلك لم يخلع يزيد احد من بني عبد المطلب بنو عبد المطلب حضور کے دادا جان تھے نا بولو حضور کے دادا جان کی اولاد سے جتنے بھی تھے ایک شخص بھی بیعت یزید کو توڑنے والا نہیں بنا اور اگلی بات سنو ایک یہاں پر شبے کا اضالہ کرتا ہوں الکامل ابن اثیر میں ایک بات لکھی ہے کہ فضل فضل عباس یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت فضل وہ حضرت حنزلہ ابن الغسیل کے پاس تشریف لائے پکا تلوا ہوں آخر تک یہ روایت جلد نمبر تین کامل کی سفر نمبر تین سو تیرہ پر ہے ٹھیک ہے لکھا ہوا کہ فضل بن عباس وہاں پر لڑے اور فضل بن عباس عباس کے بیٹے ہیں ادھر دعویٰ ہے کہ بنو عبد المطلب میں سے کوئی بھی نہیں آیا خلاف نہیں ہوا یہ کیسے ہوگا میں نے روایت پڑھی ادھر کابل میں جب کابل میں پڑھی تو میری الحمد عادت ہے تحقیق کرنے کی میں نے کہا روایت دیکھو روایت دیکھی تو ضعیف ہے تبری کے اندر موجود ہے صحیح تبری میں نہیں ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس روایت کا جھوٹ بولنے والے نے اتنا نہیں سوچا کہ اس جنگ سے کئی سال پہلے حضرت فضل بن عباس وفات پا چکے ہیں کا اس سے کئی سال پہلے فوت ہو جانا خود شیوں کی شیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بھائی ہماری کتابوں میں اس کا مطلب ہے بہت نے کثیر کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے محمد وہی بارت لکھتا ہے رک گئے شدید رکنا ان سے مناظرہ کیا یزید کے متعلق بحثیں کی ان کا رد کیا جو تو مت لگاتے تھے بتاؤ علی کا بیٹا بھی ہاتھ سے چلا گیا یہ تو پکا یزیدی ہوگا جو یزید کے حق میں بول رہا ہے اس وقت جس وقت مدینے والے لڑ رہے ہیں مدینے والے لڑ رہے ہیں علی کا بیٹا یزید کی برات پیش کر رہا ہے مرادہ کر رہا اس کی طرف سے اور مولوی جی فتوا کدھر جائے گا کہاں تک پہنچے گا اور اگر تم کہتے ہو میرا اتنا مطالعہ نہیں اور واقعہ تک نہیں تو ایسے پنگے لینا چھوڑیں آنا آنا اسی روکا روک کر ايه سبحان الله فاترك فاترك فاترك الاقتحام فاترك الاقتحام في مثل هذه الامور سبحان الله والا فتهلك بشك والا فتهلك والا فتهلك فلا تهلك ولا تهلك سبحان الله أنا أشيرك أن أن أن ابتغي أن ابتغي ذريعة الأخرى لمعاشك إيه، سبحان الله لا تجعل لا تجعل لا تجعل بالله لله لا تجعل هذا هذا الامر اي الدخول في مثل هذه المحالك ذريعة لمعاشر لا تجعل سبحان الله سبحان الله الله اكبر ان الله تعالى انزل من السماء حرفا كثيرا لحصول المعاش نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا ولا تجعلوا ولا تجعلوا فلا تجعلوا الدين فلا تجعلوا الدين غرياك الله الله اكبر رواه اخرجه الامام السيوطي في كنز العمال الله اكبر سبحان الله سبحان الله إن كان وقد جئت وقد وإن كان عندي في هذا المقام لو وإن كان المناسب في هذا المقام لو ولكن ولكن قلت إن إن كان في وسعك أن تتكلم بالعربية سبحان الله سبحان الله إن كان في وسعك أن تتكلم في جوابي مجيبا مجيبا لكلامي قدر كلامي العربية سبحان الله فتكلم فتكلم سبحان الله إن كان في مشركة فتكلم قدر ما تكلم سبحان الله قدر ما تكلمت بالعربية ليس في مشركة لا شك لا شك ولا قوة ولا قوة أنا أقول أنشئ العربية لا تكتب أولا في الصحيفة افعل كما أفعل سبحان الله سبحان الله تكلم بالعربية في المدينة سبحان الله سبحان الله لا تكتب على السيف أولا ف ف تقرأها فتقرأها فتقرأه بعده ثانيا بالمكبر مكبر صاد سبحان الله لا تفعل هذا الخيانة هذا الخيانة لا تخل لا تخل سبحان الله سبحان الله يو سبحان الله سبحان الله سبحان الله میرے بھائی افسوس کے اس سوال کا اتنے بڑے اہم سوال کا جواب نہیں دیا ہاں۔ ہم نے کہا تھا تو نے پڑھا ہے ہم نے کہا تھا حضرت ابو ایوب انصاری نے وسیعت فرمائی تھی یزید کو میرا جنازہ تو نے پڑھانا ہے اور میری قبر کی حفاظت تو نے کرنی ہے یہ کون سی تاریخ کی کتاب میں نے لکھا ہوا مولے جی بلکہ عجیب بات ہے یہ کتاب تو مالکیوں کی فقہ میں بھی لکھی ہوئی ہے البیان و تحصیل پڑھ لے ابن رشت جد کی پتہ نہیں حضرت کو جد اور حفیظ کا بھی پتا ہے یہ حضرت کو پتہ نہیں یہ تمیز ہے کہ نہیں یہ رشت دو ہے ایک جد ہے ایک حفیظ ہے ایک دادا ہے ایک پوتا ہے پوتا فلسفی تھا خبیص ذہن کا تھا اور دادا جو ہے وہ بہت بڑا امام تھا یہ دادے کی کتاب ہے جو بقی امام ہے اپنے تعالی بہت ہی ہے ان کی المیال پڑا حضرت نے اس کا بھی جواب نہیں دیا ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا اگر بحث سے پہلے یزید زانی شرابی تھا تو کیا حضرت ابو ایوب انصاری شرابی کو کہہ رہے تھے میرا جنازہ تو نے پڑھانا ہے بولتے نہیں سنا اگر پتہ نہیں ہے ارے زیاد جو تھا زیاد ابن زیاد ابن زیاد حضرت عبداللہ بن مغفل کتاب المعرفت و تاریخ امام فصاوی کی جی نے دیکھی نہیں ہوگی کبھی ہاں۔ کھانے میں ہاں۔ تو بڑی دور کی بات ہے میں دعوے سے کہہ اس ہوں تاریخ الفاصی اسے نہیں دیکھی ہاں۔ اور تاریخ کی مستند مستند ترین کتاب ہے کیونکہ تاریخ سند کے ساتھ لکھتے ہیں اور ان کی زیادہ سندیں صحیح ہوتی ہیں ہیں یا حسن ہوتی قدیم تاریخیں جو ہے نا قدیم تاریخیں ان ان کے اندر فاسوی اور تاریخ ابو زراعت کی مشکی جو امام بخاری کے ساتھی تھا ان کی اس نے ابو درا کی کی تاریخ بھی نہیں دیکھی ہوگی اور تاریخ خاصا بھی نہیں دیکھی ہوگی اور میں الحمدللہ پڑھ چکا ہوں ابو زرا کا میں نے اتنا مطالعہ کیا کہ سوچ نہیں سکتے پسوی کا میں نے اتنا مطالعہ کیا سوچ نہیں سکتے میرے نشانات دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے بات نہیں سمجھی میرے بھائی ہوتا شرف بات یہ کر رہا تھا ابن زیا ایک توجہ توجہ غالباً صحابی ہے حضرت عبداللہ بن مغفل وفات کے وقت انہوں نے وسیعت فرمائی حضرت اسود بن یزید چوراشی کو یہ وہ ہے کہ شام کے اندر جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت معاویہ نے انہی کو آگے کر کے وسیلہ بنایا تھا جی کو یہ پتا حضرت اسود بن یزید کو انہوں نے ایک وسیعت کی ابن زیاد میرا جنازہ نہ پڑھنے کا ہے وہ ہاتھ میں جانتا مہربانی جنازہ پڑھنا ہے بات کو سمجھنا ہے بات کو سمجھنا ہے اس کو کہتے ہیں دلیلیں ڈھونڈنا اس کو کہتے ہیں دلیلیں ڈھونڈنا سبحان اللہ بن مغفل صحابی چھوٹے درجے کے ہیں ابو ایوب انصاری بڑے درجے کے چھوٹے درجے کا صحابی کہہ رہا ہے اپنے زیاد جنازہ نہ پڑھا اور بڑے درجے کا صحابی کہہ رہا ہے یزید جنازہ پڑھانا اس کو بدکار سمجھا تو جنازہ پڑھانے کا احل نہیں سمجھا تابعی کو فرما رہے رہا تھے تابعی کو فرما رہا ہے جنازہ پڑھانا میرا ارے چھوٹے درجے کا سابی زیاد یہ چیلا ہے یزید گرو ہے ریاض والی تھا کا کسی نے شہید کرایا امام کو ایسے ہے نا تو عبد اللہ بن مغفل کو فرماتے ہیں میرا جنازہ نہ پڑھے یار تم نے پڑھانا ہے وہ نہ پڑھایا اصل بن جدید کہتے ہیں میں نے دیکھا سامنے سے رہا تھا میں جلدی سے بھاگا میں نے کہا یار یہ پڑھائے گا شرارتی ہے میں کرے میں بھاگا اور میں نے جنازہ پڑھا دیا اپنے زیاد کو پیچھے پڑھنا پڑ گیا مجھے وسیعتوں کی یاد آ گئی جانا ابھی مان سے بتاؤ عبداللہ بن مغفل ابن زیاد کا جنازہ پڑھانا گوارا نہیں کرتے حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول اللہ جن کے گھر میں اونٹنی رسول اللہ کی خود بخود بیٹھی ہوئی خانہ نے بھی یار شیر جڑے ہوئے Senhor. کہ میزبان کا جنازہ کیا میز بار کا جنازہ نہیں ہوا میں نے رسول اللہ کے میزبان کا جنازہ نہیں ہوا تو شراب نہیں تو پڑھایا اس کا بھی حضرت نے جواب دیا ہم نے کہا تھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی فتوا شریف میں فرمایا تبلیغ دین پر پیسہ لینا یہود نسارا کا طریقہ ہے اس کا بھی جواب نہیں دیا میں نیچے نیچے حضرت نے خوب اس مسئلے کو چھیڑا ہے حضرت نے کہا کہ جی ہے یہ یہ تم نے جو کہا میں نے کہا تھا کہ دم کا لے سکتے ہیں دین کی تبلیغ کا نہیں لے سکتے جی۔ یعنی اجرت اجرت نہیں لے سکتے میں نے یہ کہا دم اور دین میں فرق ہے اس نے یہ کہا کہ جی جو تم نے کیا ہے دم دی دم میں قرآن نہیں بولا جاتا اب میں حضرت کو دکھانا چاہتا ہوں اس نے کہا کہاں لکھا میں دکھانا چاہتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کے پاس بھی لکھا ہوا ہے اور ہمارے فتح شامی کے محقق نے بھی لکھا ہے ہماری شکا کی کتابیں کتنی ہیں جن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دم پر لے سکتا ہے کیونکہ دم یہ طب کی طرح ہے جیسے طبیب دوائی علاج کر کے لے سکتا ہے اسی طرح یہ بھی لے سکتا ہے لیکن تبلیغ دین پر انہوں نے فرمایا اختلاف بتایا اختلاف بتایا میں نے جو حوالہ میں نے جو کہا تھا فتح رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے میں در مختار شریف کی عبارت پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ حضرت کریں گے کتاب اور حاضرے والے کتاب اور حاضرے والے کتاب اور حاضرے والے اور انہوں نے اصل ہمارا جس کتاب کا دیا ہے وہ ہے الحاول قدس وہ میرے پاس غروب مختار نے آگے جن سے لیا ہے اقوال حاوی القدسی ہے وہ بھی میرے پاس دو دن جلدوں میں موجود ہے اس وقت میں خود مختار سے وہ نس پیش کرنا چاہتا ہوں سنو بھائی التذکیر علی المنابر للوعظ والامتعان سنت الانبیاء والمرسلین ولریاست ومال وقبول عامت عامت من ضلالة اليهود بعض نصیحت کرنا ممبروں پر نصیحت لینے کے لیے نصیحت دینے کے لیے نصیحت لینے کے لیے اور شروع کی سنت ہے اور اپنی سرداری سرداری بنانے کے لیے مال کے لیے لوگوں میں مقبولیت پیدا کرنے کے لیے یہ یہود و بشارہ کی گمراہی ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہ عبارت ہے اس کو اللہ میں شامل ہے رکھا ہے اس پر حاشیا کیا یعنی کیا مطلب کہ رد نہیں کیا اس میں کوئی نظر کوئی شکار انہوں نے پیدا نہیں کیا ٹھیک ہے حضرت نے اس کو چھیڑا نہیں اور جو انہوں نے جواب دیا اس کا جواب دینے کی کوشش کی اس کو ٹھکرا نہیں سکے میرا مطلب یہ اس کو ٹھکرا نہیں سکے ہاں، یہ ہے انہوں نے کہا سبر ابو اللہ تعالیٰ کلام پیش کیا کہ میں تین مسئلے ایسے ہیں کہ جن سے پہلے روکتا تھا لیکن اب چھوڑ چکا ایک على تعليم القرآن وقلت أفتي أنه لا ينبغي للعالم أن يدخل على السلطان وقلت أفتي لصاحب العلم الله يخرج عن القرآن فيذكرهم بشيء ليجمعوا له شيئا فرجعت والله امام ابو اللہ سبقی فرماتے ہیں تین چیزیں میں ان کا فتوا دیتا تھا پھر میں نے رجوع کر لیا پہلے میں فتوا دیتا تھا کہ معلم کے لیے تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں پھر میں نے کہا نہیں جائز پہلے میں فتوا دیتا تھا کہ عالم کے لیے بادشاہ کے پاس جانا جائز پھر میں نے رو کر دیا پہلے میں فتوا دیتا تھا کہ عالم بندہ دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو بعض نصیحت کرے اور مال جمع کرنا سمجھتا مال جمع کرے تو یہ بھی جائز نہیں سمجھتا تھا پھر میں نے رجوع کر دیا یہ اس نے بات کیا ٹھیک ہے میرے دوستوں پہلے نمبر پر اتنا کروں یہ مسئلہ تو کہا اختلاف ہے ٹھیک ہے اللہ ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالی عنہ پورا اس موضوع پہ رسالہ لکھا ہے جو رسائل ابن عابدین میں موجود ہے ہے ٹھیک لیکن یہاں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک تو ذہن میں رکھنا جنہوں نے جائز قرار دیا اجرت لینا بعض و تبلیغ پر انہوں نے بھی افضل یہی قرار دیا کہ اجرت نہ ہو ویسے نظرانے اور خدمت کریں تو افضلیت کا کوئی قائل نہیں ہے کہ پیسہ لے کر اجرت لے کر واد و تبلیغ کرے تو افضل ہے افضلیت کا کسی نے قول نہیں کیا نمبر ایک سمجھنی بات نہیں پائے گا اگر لے لیتا ہے نا اجرت کرتا ہے ثواب نہیں پائے گا چاہے امام ہو چاہے مدرس ہو اجر و ثواب آخرت کا اسی وقت ملے گا جس وقت کے یہ کام اس کا اللہ کے لیے کرنا مقصود لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں اللہ با اللہ نے پتا ہوا شامی کے اندر اس مسئلے پر وضاحت کی ہے حدیث بات کی ہے آپ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا اس کو موزن رکھنا جو آزاد پر مجرت کر اس حدیث کے علاوہ ایک اور حدیث لکھی ہے جو امام شامی نے وہ یہ ہے کہ موزن ایسا رکھنا جو اللہ کا آپ نہیں دکھا دے کر یہ سامنے پڑ گیا یہی یہی یہی نیچے والی یہ بحث ہے پوری بحث ہے مطلب ہے پھر بہت دن علاقہ وغیرہ مختصر کیا جانے فرماتے ہیں سلاست الحدیث ہے سلاست الحال کسبان المسک یوم القیامہ لا يهولهم الفزع الاكبر ولا يفزعون حين يفزع الناس رجل علم القران فقام به يطلب وجه الله وما عنده ورجل ينادي في كل يوم وليله خمس صلوات يطلب وجه الله وما عنده ومملوك لم يمنعه رزق الدنيا عن طاعه ربه تبرانی کبیر کے حوالے سے حدیث لکھی ہے آپ علیہ السلام السلام نے فرمایا تین شخص کیا مت کرو کستوری کے کیلوں پر بیٹھے ان کو اس دن کی بڑی گھبراہٹ جو ہے وہ پریشان نہیں کرے گی ایک وہ شخص جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ تعالی سے ثواب لینا ہے اس کی نیت میں اجرت نہیں وہ اللہ کے لیے پڑھانا چاہتا ہے خدمت کرنا چاہتا ہے ایسا شخص کستوری کے ٹیلوں پر ہوگا دوسرا پانچ وقت کی نماز کی آزان دیتا ہے اور اللہ کی تیسرا وہ غلام غلام ہونے کے باوجود اللہ کی فرما برداری ہے اس کے تحت اللہ بشاد رحمہ اللہ نے یہ صاف لکھا کہ ثواب سے محروم رہے گا تو مولوی جی سے میں پوچھتا ہوں مولوی جی ثواب سے محروم رہنا چاہتے ہو کیا میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر تم اجرت نہ بھی طے کرو فیس نہ طے کرو ٹھیک ہے اور لوگوں کے ساتھ اس پر جھگڑو نہیں جھوٹ نہ بولو میں ادھر کھڑا ہوں میں ادھر کھڑا ہوں پیسے ادھر بھیجو تو میں آتا ہوں ورنہ نہیں آتا ایسے جھوٹ نہ بولو تو پھر بھی پیسہ تمہارے پاس آئے گا زمین فور ہو کر آئے گا میں بھی تو آخر مجھ میری بھی تو خدمت ہوتی ہے ٹھیک ہے تیرے جیتے میرے پلاٹ نہیں ہے لیکن گزارا تو میرا بھی چلتا ہے اتنا ہے اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی امید تو ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میں ثواب والا کام کر رہا ہوں لیکن تمہیں کیا ہوا تم کہتے ہو میں فیس ضرور لوں گا فیس طے کروں گا اور فیس کے متعلق یہ ہے کہ ثواب نہیں ہوگا اب تم نے افضل کام نہیں چھوڑا ثواب بھی چھوڑا اور دنیا کو جپا ڈالا حضرت اور اوپر سے پھر دین کے راہ پر اور بھی بنتے ہیں اور کہتے ہیں چشتی کو ہدایت دینے چلے خود کو تو آخرت کا سواب یاد نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بھائی تو میرے بھائی ہم بھی فتوا جواز کر دیتے ہیں لیکن افضل وہی کر سمجھتے ہیں ہم ہمارے کتنے دوست ہیں جو امام ہیں ہیں وہ لیتے تدریس کرتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں کچھ پڑھاتا ہے کچھ پڑھاتا ہے سب لیکن ہم ان کو ترغیب اسی بات کی دیتے ہیں بھائی اللہ کے لیے تم کام کرو اور اللہ تمہارے ضروریات کو پورا گا تھوڑی سی دل کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے جو مقدر ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے افسوس اس کا بھی جواب نہیں دیا ہم نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دین کی اجرت نہیں مانگی اس کا بھی جواب دیا گیا ہاں، السلام سے کبھی ثابت کرو حضور نے دین کی اجرت مانگی ہو کسی کبھی نے مانگی ہو کتنی قرآن کی آیات ہے حساب کیسے ہوگا مجرم نہیں ہوگا اچھا اچھا باقی رہا وہ دم کا فرق دم اور دین کا فرق وہ میں عبارت سنا دیتا ہوں رسائل ابن عابدین سے امام ابو جعفر تحاوی کا قول ہے سبحان اللہ یہ ہے میرے بھائی بولانا مفتی محمد فضر احمد چوے جی رش یہ عبارت ہے حضرت دعویٰ جو جو تم نے مانگا وہ پیش کر رہا ہوں وانما جاز الاستئجار على الرقيه ولو كانت بالقران لانها لم تفعل قربة لله تعالى بل للتداوي فهي كصدقه الطب وغيرها من الصنائع وللحديث سرير وارد في ذلك وعليه يحمل ما ورد مما يوهم الجواز مطلقا توفيقا بين الأدلة إن لم نقل بالنص كما بر بيانه فلا ينافي إطلاقه اطلاق عدم الجواز عند أئمة المتقدمين فرماتے ہیں دم پر اجرت لینا مانگنا جائز ہے اگر سے دم قرآن کے ساتھ کیا جائے یہ وہی جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا قرآن دم میرے دم میں قرآن نہیں ہے میں پوچھتا ہوں تمہارے اینڈ گرام نے قرآن کا پر اجرت مانگنا جائز نہیں رکھا بتا اور دم پر جائز رکھ رہے تو بتا ان کو پتہ نہیں تھا کہ دم میں قرآن پڑھ رہے ہیں یہ تمہیں بھی پتا ہے کہ مطلب زمین کے نزدیک یہ مطلب جائز نہیں تھا دم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب لینے کے لیے نہیں کیا جاتا بل تگاوی محض علاج کے لیے کیا جاتا ہے کا طب یہ صرف طب والی صنعت کی طرح بن جائے گا جیسے دوسری صنعتیں ہیں صنعتیں ہیں حدیث سری اسی میں وارد ہوا کیا مطلب جو تو نے حدیث کا مطلب نکالا بکریوں والی حدیث پیش کی میں نے جو نکالا امام تیرے مطلب کا رد کر رہے ہیں اور میرے مطلب کو سادت کر رہے ہیں اور کیا چاہیے نے سوال کیا میں نے کہا یار یہ بتاؤ اگر دین پر اجرت لینا صحیح تھا اور وہ دین پر ہی اجرت تھی تو نبی پاک اور صحابہ کرام ایک مقام پر انہوں نے اجرت لی ہر مقام پر وصول کیوں نہیں دیا اب اس ایک حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث بھی نکال کر دکھا دے مہمان اس کا جواب بھی پی یار کتنا بڑی بات کی ہے یار تو ہر مقام پر بھی لیتا ہے صاحب ہر مقام پر کیوں نہیں لیتے تھے ایک حدیث نظر آئی ایک مقام اللہ اور ایمان سے کہتا ہوں اس حدیث کے تحت ابھی اور تقریر ہے جس کو میں اس وقت پیش نہیں کرتا ورنہ دریا بہا دریا بہا کیا کہوں ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا جتنا میں مرضی دریا بہاؤں گا وہ حضرت کے کتے کو میں سمجھتا ہوں حاصل جو ہے وہ کبھی ہے چاہے چاند تریف رکھتے ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی ہر نبی کہتا تھا لا سال کم آ رہے ہیں اس کا بھی جواب نہیں دیا اچھا پھر عجیب بات یہ ہے حضرت اتنا دیدہ دلیر اس کو کہتے ہیں کیسا عجیب چور ہے جب دیش کہ برکف دارا عجیب چور ہے کہ ہاتھ پہ چراغ اٹھائے ہوئے ہیں کام ہوتا ہے اندھیرے میں کام کرنا لیکن یہ خود چراغ اٹھا کر کرنا ہے تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو سارا قرآن پڑھا اس نے تو قرآن نہیں لے ادرا پتہ نہیں کتنا قرآن پڑھ دیا ہاں جی یہ کوئی یہ کوئی قرآن نہیں اچھا پھر میں نے کہا تھا ہم نے پندرہ سوال حضرت مابلے ایسا اچھا، پھر میں نے کہا یہ کتنے ہیں کل بڑا جتنے بھی ہو گئے پچاس کے قریب ہیں اچھا اب اب بات آ گئی پھر ارادی غلطی ہو گئی کہ حضرت نے جب دوسری دوسری ویڈیو نا دوسری ویڈیو میں جو عبارتیں پڑھی دوسری ہے نا اب بہاری والا کرا آپ دوسری ہے وہ پہلی آپ پہلی پہلی کے اندر جو حضرت نے عبارتیں پڑھی اور عبارتوں کے ساتھ ظلم کیا مقدمہ ہے میرے سے خلدون کو خلدون پڑھتے ہیں اس کا جواب نہیں دیا میں نے کہا حضرت ابن خلدون ہے ابن خلدون نہیں ہے حضرت نے جواب نہیں دیا اگلی بات دیکھو پھر جو ابن خلدون کی عبارت پڑھی میں نے اس عبارت کی غلطیاں اتنی بڑی اس کی نکالی کہ یار اتنا موٹی غلطی جو ہے وہ تو یہ نحو میر اور ہدایت اللہ پڑھنے والا بچہ جو ہے نا وہ بھی نہیں کرے گا کہ حضرت پڑھ رہے ہیں آلہ یزید وہ اتنا پتہ نہیں یزید غیر منصرف ہے چلو تم اتنا ہی سوچ لیتے کہ یزید واقعہ تن غیر منصرف ہے غیر منصرف کا مانا ہوتا ہے نہ گھومنے والا یزید زدی تھا سوچ لیتے واقعی زدی تھا تو اس کو غیر منصرف بھی ہونا چاہیے افسوس ہے تم نے اس زندگی کو منصرف بنا دیا کہ وہ گھومنے والا ہے وہ گھومنے والا نہیں تھا گھومنے والا ہوتا نا تو اہل بیت کے ساتھ گھوم جاتا وہ اہل بیت کے آگے اکڑ گیا غیر منصرف ہو گیا یہ لطیفہ ہے تیرے لیے ہو سکتا ہے بے اتنے موٹے عقل کا ہے وہ کہے اس کو اتنا ہی پتا نہیں ہے غیر منصرف کس کو کہتے ہیں یہ کہتا ہے کہ جدید غیر منصرف تھا وہ ضدی تھا یہ غیر منصرف کا مانا سمجھتا ہے ضدی اس کو اتنا ہی پتا نہیں حضرت موٹے عقل کے ہیں میں لطیفہ بنا رہا ہوں وہ موٹے عقل کے نہیں کیا سمجھے جی میں اس کے سوال مقدر کا یہی پہلے جواب دے رہا ہوں مجھے پتا ہے یہاں پر وہ یہ دیکھا غیر منصب کا معنی کیا ہوتا ہے اسباب مانا سب میں سے جس کے اندر دو سبب پائے گئے وہ غیر منصب ہوتا ہے یہ غیر منصب زندگی کو کہہ رہا ہے یا جیسی زندگی زندگی زندگی یہ کیا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا امیر کے پتہ نہیں ہے وہ موٹے اکل کا بھائی میں لطیفہ بنا رہا ہوں سبحان سبحان اللہ اللہ میرے بھائی بات ہے میرے بھائی ہو میں ان کے ادب کا پورا لحاظہ انہوں جی۔ میں اگر سے میرے شہر کے خلاف وہ زبان درازی کی ہے ان شاء اللہ ان کو پچے گی نہیں اللہ کی طرف سے ان کو پکڑ اور اگر معاف دے تو وہ مالک ہے لیکن اتنا ضرور بات ہے اس نے میرے شہر کو ہاتھ ڈالا ہے جی تم میرے تک رہو تو پھر چیختا یہ اسلاف کے خلاف بولتا ہے اس نے کہا یہ چشتی میں نے یہ کہا میں نے کہا تم اسلاف کے خلاف بولتے اسلاف کے گستا اس کا اس کا بھی جواب نے نہیں دیا میں نے کہا حضرت اس کے جواب میں ایک نہیں پتنی کتنی مرتبہ کیسٹوں کیسٹوں میں بھر چکا ہوں لیکن آپ کے لیے ایک جملہ کافی ہے آپ بہت موٹے دماغ کے ہیں جی ایک جملہ ہی آپ کے لیے کافی ہے کیا جو اسلاف ہے میں ان کا گستاخ نہیں اور جن کا میں گستاخ ہوں وہ اسلاف أحمق من حضنك هذا غاية ما يقال فيك سبحان الله ليس وراءه كلام ليس وراءه كلام هذا غاية ما يقال فيك سبحان الله أنت أحمد من حضنك الله الله میرے بھائی ہو اب پتہ نہیں سوال کہاں تک چل رہے ہیں جب تک یزید فلید نے امام حسین کو شہید نہیں کیا اس سے پہلے یزید کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا تو نے اس کا جواب نہیں دیا یہ جی، بالکل ثابت کر کے دکھا اور بات ہے مقدمہ ابن خلدون سے میں نے تو نے مقدمہ ابن خلدون پڑھا اپنے موقف اور میں نے تیرے موقف کا رد اسی مقدمہ ابن خلدون سے ہی ثابت کر کے دکھا دیا نے اس کو کیوں نہیں چھیڑا دنیا پر والے جلسے میں میں نے ثابت کیا مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے یزید زانی شرابی ہوا تھا اپنے دورے خلافت میں اور اس کو اتنا پتا نہیں کہ اس کا دورے خلافت کب شروع ہوا اور ولی یہ آج کب بنا سن چھپن میں سن چھپن ہجری میں حضرت معاویہ نے اس کے لیے بی چار سال بعد حضرت معاویہ کا وصال ہوا اس کے بعد یہ خلیفہ بنا جس ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جب حضرت معاویہ نے خلیفہ ولی آگ بنایا اس وقت یزید ولید نہیں تھا اور مقدمہ ابن خلدون لکھ رہا ہے مقدمہ ابن خلدون لکھ رہا ہے حضرت جی مقدمہ ابن خلدون لکھ رہا ہے مقدمہ ابن خلدون لکھ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں مقدمہ ابن خلدون لکھ رہا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں جملہ بول رہا ہوں اس پر وہ اعتراض کرے گا اور اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں مقدمہ ابن خلدون لکھ رہا ہے مقدمہ ابن خلدون لکھ رہا ہے یزید ایام خلافت میں اس نے جو کچھ کیا کیا اس سے پہلے اس سے کوئی بڑی برائی پیدا نہیں ہوئی تھی یہ تو خود مقدمہ ہے خلدون میں لکھا ہوا ہے اور میرا جس اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ تمہیں نظر ہی نہیں آتا تو پھر میں مجھے کہنا پڑے گا احمد میں حبل رکھا وہ اللہ انت انت اعمى اعمى من من العقرب سبحان وہ کم از کم تیری آنکھیں ہوتی تو دیکھ تو دیکھتا کہ مقدمہ ابن میں کیا لکھا ہوا ہے میں نے اس جلسے کے اندر مقدمہ کی عبارت پڑھی تھی لیکن اب پھر میں پڑھ دیتا ہوں تکبیر میں خلافت نہیں میں پوچھتا ہوں کس لیے تمہیں تمیز نہیں ہے کہ ایام خلافت کیا ہے اور ایام ولی عہدی کیا ہے اس کے ولی عہد ہونے کا دور اور ہے اس کی خلافت کا دور اور ہے ایک زمانے میں دو خلیفے نہیں بن سکتے جب تک اس کے والد زندہ رہے وہ خلیفہ رہے جدید خلیفہ رہے گا چار سال کے بعد والد والد گرامی مسال فرما گئے تو یزید کا خلافت کا دور شروع ہو گیا یہ لکھ رہے آدھا ہاں، تھا یزید پیدا ہوا یزید میں فسق اس کے خلاف وہاں پر میں نے دنیا پر کے موضوع کے اندر یہ حوالہ پیش کیا اس کی وضاحت کی میں پوچھتا ہوں اس کو چھیڑا تک نہیں کیوں یہ تمہیں یہ تمہیں کسی نے زبان پہ جملہ بٹھا کر تیری زبان پہ جملہ بٹھا کر اس کا جواب نہیں دیا اس کا جواب نہیں دیا کسی نے بٹن دبا دیا اچھا۔ ہاں ہاں ہاں ڈنگور ہاں۔ اچھا، دوسرے کہ ڈنگورا مجھے تھلے پھیر لیا ٹھیک ہو گیا میں آخا گا تھی ڈگورا اپنے تھلے پھیر دیکھو تو سر اللہ میرے بھائی سنو اگلی بات سنو پھر فرماتے ہیں یہ لکھتے ہیں یہ پھر لکھتے ہیں اللہ اللہ اس طرح پڑھنے کا حق ہے جو عبارت اس نے پڑھی اس پر میں نے عربی میں ہاشیا چڑھایا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں وہ سمجھتا رہے گا اس نے کہا تھا نا فراؤ الخروج اعلیٰ یزید و امکان فاسق اللہ یجود الما ینشا عنہ من الحرج والدماء میں نے لکھا ہے اے و ان کان فاسقن یعنی و ان سارا فاسقن بعد وفات ابھی فی ایام خلافت ہی کما مرنا من موالف فی صفات فلاں والد جی کو پتا ہونا چاہیے کانا بمانا سارا بھی عام استعمال ہوتا ہے یہ ہے نا آپ کا مسئلہ کانا سارا کے معنی میں آتا ہے جب سارا کے معنی میں آتا ہے تو کیا ملا جی کو اتنا پتہ طویل نہیں ہے کہ کانا کو اپنے معنی میں رکھتے ہیں تو کلام مصنف آپس میں ٹکرائے گا اور اگر اتنا تعویل کر لی جائے کہ کانا سارا کے میں ہے کہ اگرچہ وہ فاسق بن چکا ہے پہلے نہیں تھا اب بن چکا اگر اتنا تعویل کر لی جائے تو میں ایمان سے کہتا ہوں کلام مصنف آپس میں ایک ہو جائے گا ٹکرائے گا نہیں پر حضرت کے اندر اتنا توفیق ہو تو پھر ان کے اندر علمی صلاحیت ہی نہیں ہے کسی کے کلام کا مطلب مانا بنانے کے لیے اس کی تعمیر کرنی اس کی توجہ کرنی یہ کوئی گرخالہ جی کا گھر ہے صرف یہ کہنا آسان ہے نہیں اللہ میں سبحا ایمان سے کہتا ہوں یہ بدا حضرت نہیں کہ میرے خیال میں پہلے مسلمانوں میں ایسا کوئی خطیب پیدا نہیں ہوا ہوگا جس نے کہا اور نہیں میں چلے اور میں پوچھا گا کم از کم یہ دس کسی نبی ولی کی سنت ہے تو انہیں ایک بار آخیا ہونے چلو نہیں سوال لگتا نہیں کرتے چل میں چلیا میں چھٹی جانا میں دین کی تبدیل کرتا ہی نہیں اگر اگر یہ تو سنت امبیا اور سنت اولیا ثابت کر دے میں ثابت کر چکا ہوں سنت تو ثابت لیکن مجھے پتا ہے اس کا جواب تمہیں نہیں آنا یہ کہتا تمہیں نہیں دینا سبحان اللہ محمد چار یار ہم نے کہا تھا منتری نے بیعت میں سے کسی نے فس کو فجور انکار بیعت کا سبب بیان نہیں کیا یہ میرا اصل مسئلہ ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے اس متعلق جو ناچیز کا موقف ہے میں جچے تلے الفاظ میں پیش کر دیتا ہوں سے کرتا ہوں کنا ہے ایک راوی گزرے ہیں بہت جش کے پاس ان کا لقب تھا کنا تیری حضرت نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ ان کا مطالعہ نہیں ہے کنا ایک راوی گزرے ہیں ان کو کلا اس وجہ سے کہتے تھے کہ جھوٹ کے بورے کے بورے ان کے پاس رہتے تھے قنطار قرآن پاک ہے ہے ہے نا نا المقنطار ایسے من اب جی تیر اس کا مطلب بہت مال بہت اب حضرت اس کو اس راوی صاحب کو قناطیری کو کہتے تھے کہ جھوٹی روایتوں کے بورے بھرے پڑے تھے ہاں جی، ایک بورا دائیں پڑا ہوتا دائیں گا آگے پیچھے جو بھی آیا راوی اس بورے سے نکالا جھوٹ دے دیا ادھر سے جھوٹی روایت دے دی ادھر سے جھوٹی روایت دے دی بہت اچھا تھا تو میں بھی حضرت کو آج جس کی آج کے بعد لقب دینا چاہتا ہوں اب کرا تیری میں کہوں گا اللہ و کلا تیری ویسے سعودی اثرات اس لفظ کے بہت اچھے عوام الناس کے دل میں دہشت بیٹھ جائے گی اور تیری لفظ سنتے مانے کو چھوڑو مطلب کیا ہے چھوڑو اتنا ضرور ہے جو ہی لوگ سنے گے نا اللہ کلا تیری کھانے والی تشریف لا رہے ہو ایمان سے کہتا ہوں شہر نکل کر استقبال کے لیے کھڑا ہوگا دیکھے تو صحیح کلا تیری کیا چیز ہے میں نے حضرت جی ایسے تناطی جو حضرات ہیں نا اللہ اکبر اور کموں بند کرنے کے لیے میں نے اپنے موقف کو تمہیں الفاظ میں لکھ لیا ہے وہ لکھے ہوئے الفاظ میں آپ کو پیش کرتا ہوں یزید بوقت استخلاف فاسق و فاجر نہیں بنا تھا لہذا استخلاف پر گمان اہلیت تھا اور انکار بیات کا سبب اس کو فجور نہیں بلکہ یا تو عمارت سبیان جی۔ یا عمارت مفغول باوجود فاضل یا سنت ماضیہ کی خلاف ورزی اگرچہ باوجہ اجتہار یا بیک وقت دو اماموں کی بیعت ان اسباب میں سے کوئی سبب تھا انکار بیت کا ضلع شراب و خجور انکار بیت کا سبب نہیں تھا یہ پہلا موقع دوسرا یزید کا بدترین فسق قریب بکفر قتل امام و اہل بیت اباحت مدینہ اور عمارت مکار کہا جا سکتا ہے اسی بنا پر ہم اس کو اسماعیل دہلوی کی طرح جانتے ہیں عمارت مخلو کفر جزیر اگلی بات کفر جزیر کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں اور تکفیر یزید کسی امام متحد سے ثابت ہو امام احمد سے مروی صحیح روایتیں اس کے مومن ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور جو روایت کتاب المعتمد میں قاضی ابو یعلا بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ پیش کی ہے کتاب میں اس روایت کے اندر دو راوی مجبور ہے روایت ضعیف ہے اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ خود نقل کرنے والے نے کیا ہے الداب شرعیہ الداب شرعیہ القبرا امام ابن مفلح رضا الباب امام سفارینی کی دونوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے قاضی نے فرمایا ان صحت شک روایا اگر روایت صحیح ہو یہ اس کا مطلب ہے وہ خود شک کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ روایت صحیح ہونے میں شک ہے صحیح ہے کہ نہیں تو میں کہتا ہوں جس جو خود ایک ہی دنیا میں وہ کتاب ہے اس کے علاوہ اس روایت کا دوسری کتاب میں نام و نشان نہیں محد ابن چودی نے رد المتعصب حلید میں قاضی ابو یالا سے ہی روایت نقل کی ہے وہی روایت نقل کی ہے جس پر میں کلام کر رہا ہوں قاضی امام ابن چودی کے پاس کوئی سند نہیں وہ اور سے لے رہے ہیں کالی جالا سے اور کالی ابو جالا خود کہہ رہے ہیں سب روایا اگر روایت صحیح ہو تو کفر کیسے ثابت ہو گیا یزید کا بات نہیں سمجھے اسی وجہ سے ناچیز نے لکھا امام احمد سے مرضی صحیح روایت ہے اس کے مومن ہونے پر برقرار اور وہ صحیح روایتیں ناجیب پیش کر چکا ہے حوالے بتا دیتا ہوں اس میں دیکھ سکتے ہیں سنت بر کلام جی کر سکتے ہیں خود امام ابو بکر خلال کی کتاب کتاب اس کے اندر یہاں پر میں کچھ کلام کروں اگر نا تو میرے خیال میں اس کھانے والی صاحب کا کیا کچھ اوروں کا بھی ہاضمہ خراب ہو جائے گا کیوں اصل میں پڑ جائیں گے یار یہ اتنا بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے اتنے بڑے بڑے محدثین علماء کے ساتھ یہ بندہ مناقشے کر جاتا ہے یہ کیا بڑا ہے لطیفہ سنانا چاہتا ہوں میں پڑھاتا رہا ہوں مولانا محمد علی صاحب رحم اللہ بلال گنج لاہور والے جامع رسولیہ والے ان کے حیات میں ان کی وجہ سے انہوں نے میزان کتب کتاب لکھی جس کے اندر امام قبری اور دوسری امام شیخ جامع وغیرہ کو شیعہ لکھ دیا ناچیز نے امام تبری کی اپنی عبارت کھولی انہوں نے حوالہ دیا ہوا تھا کہ تبری لکھتے ہیں مسا پر پاؤں پر مسا پاؤں پر مسا تبری لکھتے ہیں پاؤں پر مسا کرنا چاہیے تو وہ مسا کے قائل ہے اور یہ شیعہ مذہب کا ہے پورن مولا محمد علی صاحب نے میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح اس وقت بالکل نواز ہو گیا اتنا شور ہو لیکن اللہ کے فضل کے بات اب میں نے میں نے کہا کہ وہ دیکھو تو صحیح تبری کیا کرتے ہیں تبری کی عبارت دیکھی بار بار بار بار بار میں میں نے کیا نے کہا یار یہ جو مطلب لے رہے ہیں تبری کے کلام کا یہ مطلب نہیں یہ سمجھنا کہ وہ پیروں پر مسے کے ہی قائل ہے یہ تبری کے کلام سے مطلب نہیں نکلتا پھر میں نے شاہ کو نہیں دیکھی اس کے اندر بھی طرح لکھا ہوا تھا یہ یعنی میں کچھ سمجھتا ہوں یہ کچھ کہہ رہے ہیں الدایا وایا نہایا ابن تصدیق اتفاق سے اٹھائی تبھی کے حالات کے لیے دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ تبری شیعہ نہیں تھے سنی تھے جن لوگوں نے ان کے کلام سے یہ سمجھا کہ وہ پیروں پر مسے کے قائل ہیں انہوں نے غلط سمجھا ان کے کلام کا یہ مطلب نہیں بلکہ ان کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ مسا بمانا تلک لیتے ہیں امام تبری یہ کہتے ہیں کہ ادھر ایک طرف پانی ڈالو پھر ہاتھ بھی پورے پاؤں پر پھیرو ملنا ملنا مسا بمانا تلک مسب امن دل انہوں نے لیا ہے ملنے کے معنی میں لیا ہے اور یہ خوش ہاتھ گلا کر کے تر ہاتھ پھیر دینا یہ مانا انہوں نے نہیں لیا جی۔ یہ نس کی وضاحت کے ساتھ امام ابن کثیر نے والے آئے کرنا میں نے مولانا محمد علی صاحب کے سامنے رکھ دیا میں نے کہا حضرت یہ پڑھے پڑھ کر مجھے کہنے لگے یہ لفظ ہے ان کے امام سے کہتا ہوں مجھے ابھی تک یاد ہے وہ کہنے لگے یاد ہے سب کو تم میری کتاب میزان جاؤ ان کو اس پر نظر خانے کرو اور تم نے سب سے پہلے شیخ جامی سے شروع کرنا ہے میں نے یہ کام شروع کیا تھا لیکن ان کے بیٹے جو ہے ان کے نہیں تھی وہ باپ کی صفات نہیں لگاتے تھے باپ کے اخلاق سے خالی تھے مجھے واضح چھوڑ کے پڑا پڑتا انہوں نے تو میرے لیے بہت عجیب الفاظ ہے انہوں نے کہا میں مجھے میرا دل جی کرتا ہے آدھا مدرسہ میں تیرے نام لکھ دوں اور آدھا بیٹوں کا نام لکھ دوں پھر انہوں نے کہا تھا کہ تیری مہربانی تو نے اختیار سے اختیار سے میرا مدرسہ چھوڑ کے نہیں جانا جب میرے بیٹے تجھے مجبور کرنا سامان اٹھا کر باہر رکھ تھے تو پھر تم نے کہنا ہے محمد علی میں نے تو تیری بات کا خوب خیال رکھا تھا تیری گل پوری نبھائی سی لیکن تیرے پترا تیرے پترا بس نہیں چلن دیتا ہاں جی اس واسطے میں ہر چلیا ہوا انہوں نے اگلے لفظ سن میری روح تین جواب دیا اور میں اسی وجہ سے یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ مولانا محمد صاحب کی میزان القتب کتاب کے حوالے دینا غلط ہے وہ اس کتاب سے رجوع کر دی جائے اور ان کے رجوع کا گواہ بن گئے اسی طرح کی بات ہے میں کر دیتا ہوں سب کا پتا نہیں کیا کچھ جائے گا وہ جل بھول جائے گا بن نہایا والے نے لکھ لیا جی۔ الدایا بن نہایا کی اندر یزید کے حالات میں بات لکھی ہے کہ امام احمد بن حنبل اس کے لالت کے اس حدیث اور اس جیسی دوسری حدیثوں سے کچھ حضرات جو ہے نا یزید کے ولا نے شخصی نام لے کر لانت کے طرف اس کی طرف گئے ہیں رخصت کی طرف اور یہ امام محمد بن امبل سے روایت ہے ابو بکر خلال نے اس کو پسند کیا ابو بکر عبد العزیز غلام الخلال مشہور ہے انہوں نے اور قاضی ابو یالا انہوں نے اور ان کے بیٹے قاضی ابو حسین نے اور ابن جوزی نے اس مذہب کے لیے اس مذہب کے اس بات کے لیے اس مذہب کی مدد کے لیے پوری کتاب لکھی ہے یہ ان کی بات ہے بات کو سمجھ میں اب جس طرح تفصیل نیشا پوری سے نیشا پوری سے میں نے پڑھا ٹھیک ہے اتنی بڑی تفصیل اور پتہ نہیں ان کے اور کتنے لوگ ہوئے جنہوں نے تبری کو شیعہ اسی وجہ سے لکھ دیا لیکن سے اس کا غلط ہونا سابت ہوا و نہایا کا غلط ہونا ثابت کرتا ہوں یہ لطف دیکھو کتاب و سننا ابو بکر خلال گلاؤ انہوں نے کہا کہ لانت یزید شخصی جو ہے یہ امام احمد بن حنبل کا کی روایت ہے اور وہ روایت وہی ہے جس کو میں ثابت کر چکا ہوں کہ قاضی ابو جالا نے صاف لکھا ان صحت روایت روایت مشہور بات تو سمجھو اور عجیب بات یہ ہے یہ بھی تنبیہ کرتا چلو کہ قاضی یالا نے آگے حوالہ پیش کیا ہے راوی توجہ یعنی وہ سنت سنت سند جو موصول ہوتی ہے تو وہ امام احمد بن حبل کے بیٹے ہیں امام صالح امام صالح کہ امام صالح یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے متعلق پھر آگے وہ روایت چلتی ہے میرے پاس امام صالح کے مسائل موجود ہیں امام احمد بن حنبل کی وہ باتیں جو ان کے بیٹے صالح کی روایت ہے ان کو کہتے ہیں مسائل الامام احمد بے روایت ابن ہی وہ میرے پاس موجود ہے تین جلدوں میں اس کے اندر اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے کوئی بھائی کا اس سے دکھا دے میں دیتا ہوں اگر سالے امام احمد سے روایت کرتے تو مسائل ان کے اندر موجود ہوتی اس کا نام نشان نہیں ہے اور پھر مزید برآں دو راوی موجود ہے پتے نہیں راویوں کا ہوگا ساری تاریخ ڈھونڈو مجول راوی کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں مجول راوی کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس کی صنعت جو ہے اس کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ سب صحیح ہے وہ تو نہیں سطح ہے غلط ہے ادھر دیو کا اب ابو بکر خلال میں قسم سے کہتا ہوں میں اب ابو بکر خلال کی عبارت کھانے والی مولی سے یہ نا چیز کا اس کے حواریوں سمے کے سوال ہے میں عبارت پڑھوں گا میں نے اس پر جو عربی حاشیہ لگانا ہے وہ ہاشیا میں اس وقت نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں نے سوال کرنا ہے اور میرے حاشی میں اس کا جواب ہے یہ دیکھ لو میرا عربی کا آشیا میں ایمان سے کہتا ہوں اس کے سامنے میں رکھ دوں ایک نظر دوڑانے کے بعد دو نظر دوڑانے کے بعد تین نظر دوڑانے کے بعد وہ میرا یہ ہاشیا نہیں پڑھ سکتا میرے مقابلے میں کیا آئے گا اب عبارت میں پڑھوں گا اور میں ابن کثیر کے ساتھ براکشا رکھتا ہوں میں کہتا ہوں یہاں ابن کثیر کو یہ وہم لگ گیا غلطی لگ گئی امام ابو بکر خلال لانت یزید شخصی کے قائل ہے یہ ان کو غلطی لگی ہے غلطی لگی ہے غلطی لگی ہے اپنے کثیر کو کلام سمجھنے میں غلطی لگی ہے کلام وہ اسی طرح مطلب ہے جس طرح میں سمجھاؤں پوری روئے زمین کے عرب والے آ جائیں جس طرح میں سمجھاؤں اگر اس کے علاوہ کوئی مطلب کار نکال دیں ایمان سے کہتا ہوں پڑھانا چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا اب میں عبارت پڑھتا ہوں اس کے ساتھ اس کے پاس کتاب نہیں ہے کتاب السل خانے والے کے پاس نہیں ہوگی ہاں۔ ابو بکر خلال عبارت میں پڑھتا ہوں اور میں اس سے کہتا ہوں اس کا مطلب ہے خال ابو بکرال خلال وبعد هذا الذي ذكره أبو عبد الله من التوقي للعنة ففيها حديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم من كتب ومن كتب الحديث إذا أنصف في القول وقد ذكر على ابن سيرين وغيره أنهم كانوا يقولون ألا لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لهم مثل الحجاج وضرب الله ونحن نتبع القول ونحن نتبع القول نتبعكم ولا نخالف ونتبع ما قال الحسن غير سيرين فهم الإمامان العدلان في زمانهما الورعان الفقيهان ومن أفاضل التابعين ومن أعلم أعلمهم بالحلال والحرام سبحان الله وأمر الدين ولا نجهل ولا نجهل ونقول لعن لعن الله ولا نجهل لعن الله من قتل الحسين بن علي ولعن الله من قتل عمر ولعن الله من قتل عثمان ولعن الله من قتل عليا ولعن الله من قتل معاوية معاوية معاوية تب معاوية تب نا أبي سفيان كل هؤلاء قتلوا قتلا يقال لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لنا رجل من الفتن احمد وبالله التوفيق بعض نسخوں میں بعض کتابوں میں اسی نقل کے اندر عبارت کے اندر واؤ نہیں ہے اعلیٰ کل احمد بن الاداب الشریعہ وغیرہ رضا الباب میں جس طرح ہے بات کو سمجھنا میرے بھائی ہو پہلے یہاں پر تبھی کروں خود اس امام ابو بکر خلال سے بھی ایک وہم ہوا قطع ولاکن الغلط اللہ لاجم الحق غلطی سے کوئی پاک نہیں ہوتا غلطی سے کوئی بات نہیں ہوتا ہم تو کسی ہوئی نہیں نہیں انہوں نے فرمایا قَاتَلَ تب نا سفیا تبھی سفیا اس پر لانت ہو جو جس نے معاویہ کو قتل کیا تاریخ کا مسلم مسئلہ ہے حضرت معاویہ اپنی موت گئے قتل کسی نے نہیں کیا ابو بکر خلال جیسا بندہ لکھ رہا ہے قتل یہ غلطی ہے غلطی ہے غلطی لکیر کا فقیر کہے گا میں نے ابو بکر خلال کی کتاب میں پڑھا ہے نہیں لکیر کے فقیر نہیں فقیر لکیر کا امیر بنو اب اس کلام کا جو مطلب میرا سوال ہے حضرت جی میں نے تو آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا آپ تو مہربانی کر کے میری عادت نہ اپنا ہے میں نے آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا میری یہ گندی عادت آپ تو نہ اپنا ہے میرے اسی ایک سوال کا تو جواب دے یہ کیا لکھا ہوا کیا یہ ابن کثیر کے موافق ہے یا ابن کثیر کے مخالف ہے ذرا اتنا تو مجھے بتا دو اگلی بات جو اپنا موقع واضح کرنا چاہتا ہوں امام عالی مقام کا رجوع اور ثابت ہے ثابت ہے امام عالی مقام کا رجوع ثابت ہے ہاں استقراء علت کی ضرورت ہے ہمارے صاحب وہ پتہ نہیں میرے مقابلے میں کیسے کیا کیا دعوی کرتے ہیں باطلا تو میں نے صرف اتنا طرح کہا کہ میرا لکھا ہوا تو سمجھ دو اردو ہے ابھی میں نے ایمان سے کہتا ہوں میں نے آسان لفظ لکھا ہے اگر میں اس سے مشکل لفظ لکھوں تو ایسے جو فضلا ایسے جو فضلا ہے وہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے یہ میں نے لکھا ہے آسان کر کے بھی لکھا ہے امام عالی مقام کا رجوع ثابت ہے ہاں استقرا علت کی ضرورت ہے امام محمد بن حنفیہ اگلی بات امام محمد بن حنفیہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر تیار امام ضیاء العابدی اور وقت حرا وقت حرا موجود بنو عبد المختلف جدید کی حمایت میں رہے اور سیدنا سید ابن حسین نے فرمایا لو لم یخرج حسین لکان خیر اللہ ہوں یہ اتنا بات کروں یہ قول سید عالم البلا کے امام زادی ہے انہی کی تاریخ الاسلام الوداع بن آیا بہت ساری کتابوں میں یہ قول حضرت ابن مسلم کی طرف منسوب ہے لیکن مجھے اس کی کوئی سند نہیں مل سکتی کوئی سند نہیں مل سکتی اور سند کے بغیر کوئی بات قبول نہیں ہوتی مسلم شریف میں لکھا ہوا مقدمہ کے اندر اللہ سلاد بناتی ہے مولانا الاسلام لقال من شاہ ماشا سند دین سے سند ہمارا دین ہے دین کا حصہ ہے اگر سند نہ ہوتی تو ہر بندہ جو جی چاہتا کہہ دیتا لیکن جب اسلام میں سند مانگی جاتی ہے تو آپ کہتے ہوئے گھبرائے گا اگر کوئی کہے گا مولا علی نے یہ کہا تو اگر کہے گا آپ ہاں بھی سند کہاں ہے اتنے بڑے لوگ لکھنے والے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کی سمجھ نہیں میں نے پورا تلاش کر پورا تلاش کر لیا ہے جتنی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں دنیا میں ان کا درد نہیں جتنی کتابیں ضے ہو چکی ہیں دنیا سے حدیث کی تاریخ کی بہت سی کتابیں ختم ہو گئی ہے دنیا سے اگر ان کے اندر ہو تو کچھ کہہ کہ سکتے اور میں اب حضرت سے یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت جی میرے تو اتنے کہنے پر ہی بھڑک پڑے کہ جدید کے پیچھے امام نے نماز پڑھی اتنی بات پر بھڑک پڑے اور کتنا طوفان تم نے کھڑا کر دیا ورنہ کیا حاجت تھی مجھے تیرے خلاف بولنے کی پہل تم نے کی اب میرا سوال یہ ہے کبھی کبھی آپ نے اماموں کو بھی پڑھا ہے پورا اہل بیت اہل بیت تو تمہارے فتوے کی ذات کے مطابق صحابہ تو تمہارے فتوے کی ذات کے مطابق سب چلے گئے تمہارے فتوے کے مطابق وہ سب یزیدی پلیت فلان بھائی سب کچھ ہو گئے انہوں نے کی یہ پہلے بتا دیا لیکن اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں بتاؤ کچھ اماموں کو بھی پڑھا حجت الاسلام امام غزالی کا نام لینا چھوڑ دو خبردار وہ تمہارے فتوے کے مطابق بدترین یزیدی ہے کیوں ایک ان کا فتویٰ اور ایک ان کا کلام کلام احیاء علوم الدین شریف میں ہے اور فتوا جو ہے وہ وافایات الاعیان میں ابن خلے کار قاضی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا پورا فتوا لفظ بلفظ نقل منقول ہے نیچے جیسے دست خط ہوتے ہیں امام غزالی کا اسی طرح نام موجود ہے فتوے کے نیچے اس کے اندر جو امام غزالی نے فرمایا ہے یا احیاء علوم الدین شریف کے اندر فرمایا ہے کم از کم اس کو پڑھ لو پھر آج کے بعد امام غزالی کا تم نے نام لیا نا تو پھر دیکھ لینا پھر یہی ثابت ہوگا کہ آپ اسی طرح ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں بے شک فرماتے ہیں وہ ملنا مسلم الفاظ اور ملو اور ملوم کسی مسلمان پر اللہ کے اندر خود لان کیا فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں المسلم علیہ سب مسلمان بہت لالت کرنے والا نہیں آپ فرماتے ہیں کیسا یہ جز اللہ المسلم مسلمان کی لالت کیوں جائز ہوگی ولا یجوز اللہ علی البہائم چھپایوں کا لانت کرنا جائز نہیں سبحان اللہ وقد ورد اللہ حدیث میں اس سے مبارک آئی ہے حرمت المسلم اعظم من حرمت الکعبہ مسلمان کی عزت کعبے کی عزت سے زیادہ ہے بنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے حدیث کے مطابق وہ یزید امام ہے یزید صفا اسلام ہے اسلام اس کا صحیح ہے لیکن وما صح قتل اور حسین اس کا امام حسین کو قتل کرنا یہ صحیح ثابت نہیں ہے ولا امر نہ اس کا حکم کرنا ولا رضا ہو رضا ہو بے کا نہ اس کا اس پر راضی ہونا ثابت ہے وہ سفال کمل ہوگا یجوئیں تو بند عدالت میں جب اس سے صحیح ثابت نہیں ہے تو ایسے گمان کرنا اس کے متعلق کہ ایسے ایسا اس نے کیا فرمایا یہ جائز نہیں فائدہ ایسا آتا مسلم بل مسلم مسلمان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کثیر ون ان بات ہوگا یہ امام غزالی کا کلام پڑھ رہا ہے وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وان ظن به ظن سوء سبحان الله الله تعالى نے حرام کر دیا مسلمان کا خون اس کا مال اس کی عزت اور اس کے ساتھ بد گمانی کرنا اللہ اکبر سبحان اللہ آگے فرماتے ہیں وہ من زعم ان يزيد امر بقتل حسين یہ گمان کرتا ہے کہ یزید نے امام حسین کا قتل کا حکم دیا میں اس پر راضی ہوں فیم بغی جو علم بہی غایت و حماقت ہے سما اس کی انتہائی حماقت ہے یہ امام غزالی کے لفظ اور خانے والی کو ان پر پہلے فتوا دینا ہوگا اور پھر مجھ پر دینا کوتلا بھی نہیں رکھا پھر بل وہ ذرا مسئلہ بات کی فرماتے ہیں یزید کے دور میں بڑے بڑے رئیس لوگ قتل کیے گئے کون دیکھو بڑے بڑے بڑے بڑے رئیس قتل کیے گئے وزیر قتل کیے گئے بادشاہ قتل کیے گئے اگر اس شخص سے پوچھا جائے کہ کن لوگوں نے حکم کیا تو ان کے متعلق فرماتے ہیں یہ بتا سکے گا جزیر کے متعلق کیسے بتا رہا ہے اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ پوچھا جائے راجا بھائی نہیں بتا سکے گا منی لگی کاریہ اپنے لاد نہیں بتا سکے گا میرے کار کافی جواری زمانے وہ شاید ہوں حضور کا ورژن پہلے جدید نے بنایا فرماتے ہیں تو اپنے دور میں بات بتا دے تیرے بعد دور کے اندر کوئی بادشاہ قتل ہوا کوئی وزیر قتل ہوا کوئی بڑے بڑے قتل ہوں گے تیرے قریب قتل ہوں گے تجھ سے پوچھا جائے یار بتا کسے قتل کیا کون راضی ہے کون ناراض ہے تو نہیں بتا سکے گا تو اپنے دور کی بتا سکتا ہے تو چار سو سال اتنے سو سال پہلے بھی کوئی بتا سکتا ہے اللہ اللہ فكيف لو كان في بلد بعيد وزمن قديم قد انقضى فكيف يعلم ذلك في من قضى عليه قريبا من 400 سنة, سنة في مكان بعيد وقد تطرق التعصب في الواقع بات اصل بات یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر تعصب جو ہے وہ بہت بڑا راستہ بات ہے تعصب اس واقعے میں داخل ہو گیا فکفرت فيها الاحاديث باتیں اس کے اندر بہت ہو گئی منل جمانے ہر طرف سے فہر امر اللہ مسئلہ یہ ایسا کام ہے کس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی اور جب معلوم نہیں ہو سکتی تو واجب ہے ایک سال مزا اللہ مسلم واجب ہے کہ ہم مسلمان کے ساتھ اچھا دھیان رکھو جو کہ ایک سال و جائے جس کے ساتھ ایک سال اچھا دھیان رکھنا ہو سکتا ہے وہ فلو ثابت اعلی مسلم اللہ قاتل مسلم اس ساری تقریر کے بعد فرماتے ہیں اگر ثابت بھی ہو جائے تو اس نے قتل کیا فرمایا تو فرمایا اگر کسی مسلمان پر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی مسلمان کو قتل کرایا تو اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا اور قاتل کفر نہیں بلکہ وہ ہے گناہ گنا شک صرف نبیوں کا قتل ختم ہوتا ہے اللہ مرنا مطلب یہ ہے کہ نبی کے علاوہ کسی اور کے قتل سے بندہ کافر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو چیز نہیں پہلا ماتل قاتل پر ربما مات بعد التوبہ چلو اگر قتل اس نے کر دیا کسی نے بھی تو قاتل مرنے کے بعد کس نے کہا ہے وہ توبہ نہیں کر سکتا مرنے سے پہلے یہ بھی اعتماد موجود ہے بڑے بڑے قاتل لوگ توبہ کر جاتے بلو من کافر اور تاب اگر کفر ہی لانتا جس لانت ہو کافر اگر کفر سے توبہ کر دے تو اس کی لانت جائے گی اور اگر کوئی قتل سے توبہ کرے اس کو لال جائز کیسے ہوگی جب سے توبہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی لانت جائز نہیں رہتی تو اگر کوئی قتل سے توبہ کر جائے تو پھر لال مائی اور دلیل سے یہ معلوم ہوا کہ قاتل حسین ماتا قبل توبہ توبہ سے پہلے بڑھ گیا کون سی دلیل ہے تمہارے پاس گمان سکتے ہو امام غزالی کا پڑا پاتے امام حسین سے بتانا امام حسین کا قتل بڑا جڑوا ہے یا رسول رسول اکرم کی گستاخی کتنے صحابہ کرام سے جو حضور کے ساتھ لڑتے رہے اور جب مسلمان ہوئے تو ہر شہد ہو گئے پیدل لال ثابت ہو گیا کہ جو بھی مسلمان مرے اس پر لالت کرنا جائز نہیں جو اس پر لالت کرے گا وہ خود فاسق اور اللہ کا نافرمان فرمان بن جاتا اور اب جال ہو اگر اس کی لالت جیل بھی ہوتی پھنسا کرتا بندہ چپ رہ جاتا نہ کرتا دل گناہ گار نہیں ہوتا کسی پر لالت کرنے سے چپ رہتا ہے تو گناہ گار بھی ہوتا بلکہ آپ فرماتے ہیں لو لم جل عن ابلیس اطول عمر لا یقال له یوم القیامہ لما لم تل عن ابلیس اگر کسی نے ساری زندگی ابلیس پر لعنت نہیں دی تو اللہ یہ نہیں کہے گا تو نے ابلیس پر لعنت کیوں نہیں دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام غزالی کا کلام ہے سارا لیکن لانت کرنے والے سے کہا جائے گا بھائی یقال لان کا تم لعن ہوگی من عین عرف ومن عین عرفت انه مطلوب ملعون تمہیں کہاں کہاں سے پتا چلا کہ وہ شخص لانتی ہے میرے دربار سے لامت سے دور ہے بتا کس کس نے بتایا تھا گھر میں رکھتا ہوں ول ملعون هو المبعد من الله عز وجل ملعون وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے تجھے کیسے بتایا گا تو اس کو لان بھی گیا مزال کا غیب لا یعرف کی مما تھا کافر ہے یہ غیب کی بات ہے کافر کے متعلق معلوم نہیں ہو سکتی کسی مسلمان کے متعلق کیسے ہو سکتی فائن نظال کا علم بالشرع وامت ترحم علیہ اب اگلے الفاظ اور پھر میں دعوت دوں گا کہ حضرت خوب فتوی لگائیے سبحان اللہ وامت ترحم علی فرمائے جدید کو رحمہ اللہ کہنا اس کے لیے رحمت کی دعا کرنا اور وہ جائے تو اللہ اکبر بل ہو مستحب ہو بلکہ وہ مستحب ہے اللہ اکبر مولوی جی ہوں ہماری سارے کٹھے کر کے پھر فتوی ہو گئے بل ہوا داخل فی بل ہوا داخل فی قولنا فی کل صلات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات فإنه كان مؤمنا فرماتے ہیں جب ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں اللہ مومن مومن مردوں اور پرتوں کو بخش دے فرمایا یزید اس میں داخل ہے دعا میں اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ وہ مول خانے والی کی نماز کے اندر بھی امام غزالی کہہ رہے ہیں اس کی نماز میں بھی اس کی دعا میں بھی وہ جدید شامل ہے یہ کیا بنے گا بھائی اب اسی سے جواب ہو گیا حضرت کا حضرت نے جو کہا نا چیز کا علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ وہ لانتی ہے بندہ جو ایسا کہے فلان ہے یہ ہے وہ ہے میں کہوں گا ایک طرف آلوسی صاحب ہے ایک طرف امام غزالی ہے کن کا بھاری ہے آلوسی وہی ہے آلہ حضرت جن کے متعلق لکھتے ہیں یہ محمود آلوسی کون ہے یہ تفسیر المانی کیا ہے لگتا ہے نئے زمانے کی ہوا کھائے ہوئے ہیں بدلا بتیس تیس غزالی کو ضرور امام مانتا ہوں سبحان اللہ لیکن میں راہ اعتدال رکھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ امام غزالی سے میں عرض کرتا ہوں اگر اجازت ہو تو کروں حضور والا آپ نے جو فرما بات کو سمجھنا آپ نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ بجا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک مناقشہ ہو سکتا ہے وہ یہ یہ فرمانا کہ یزید راضی بھی نہیں تھا ایسے ایسے جو کچھ آپ نے فرمایا میں اتنا کروں گا یہ بات اگرچہ صحیح سمجھوں سے قطار یقیناً ثابت نہیں اللہ اکبر کہ یزید خوش ہوا راضی ہوا قتل کرایا سب کچھ کیا یہ اگرچہ صحیح سمجھوں سے جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ قطع یقین طور پر ثابت نہیں ہے لیکن حضرت جی اس کا مخالف بھی قطع یقین ثابت نہیں ہے اس کے خلاف بھی ثابت نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اتنا بڑا حادثہ اور واقعہ ہے خاندان نبوت کے ساتھ ہونا اور جو خلیفہ وقت ہے اس کو اس کا علم نہ ہو اس کی مرضی کے خلاف ہو اور قاتلین کو کچھ نہ کہے یہ دل نہیں مان سکتا چلو اگر مان لے اگلی بات میں قطعی یقینی ثابت کرتا ہوں کہ جزید نے تاریخ کا اتفاق ہے صحیح فصلوں کے ساتھ ثابت ہے یزید نے مدینہ کو مباح کیا تین دن کے لیے اس کی لوٹ مار جیل کی توہین جیل کر اور مکے کے ساتھ بھی ایسا کیا یزید نے ایسا کیا اس کا کیا بنے گا یہ کہنا پڑے گا کہ جزید بری نہیں ہو سکتا جی۔ ہاں ہم اس کو مجرم پاپی ظالم گنڈا سب کچھ کہتے ہیں امام غزالی اگر سے فرماتے ہیں ایسا نہیں کہنا ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بلائے کبھی جی ہم کہتے ہیں لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ہم نام ناچیز کی تعلیم سب کا ہی ہوتا یزید کا قتل امام اور رحانت تیار قید توہین مدینہ اور توہین مسلمان کہ جرم سے بری ہونا ممکن نہیں لیکن اس کا نام لے کر مرنے کے بعد لانا نہیں کر دیجیے ہمیں امام غزالی کے ساتھ مطلب ہمارے مذہب میں ایسا ہی ہے بالکل کیونکہ ہمارے یہ سراجی فقہ کی کتاب ہے مشہور سراجی فقہ کی کتاب ہے میراث پہ تو سب سمجھتے ہیں وہ مولوی خانے والی کے پاس سنی ہوگی اس نے بھی پڑھی ہوگی اگر اس نے واقعہ واقعات پڑھی ہے اگر وہ پڑھا ہوا ہے تو اس نے پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ سراجی والے نے امام سراج الدین اوشی رضی اللہ تعالی نے اہل سنت کے عقیدہ بیان کرتے ہوئے ایک قصیدہ لکھا ہے کچھ اشعار اللہ اس کا نام ہے قصیدہ بد بد امالی اس پر شروعات ہے تقریباً میرے خیال میں دس پندرہ شروعات اس کی میرے پاس قصیدہ بادولا مالک کے اندر ایک شعر ہے ایک شعر ہے آل سنت کا قیدہ بیان کرتا ہوں ولم یلعن یزیدا ولم یلعن یزیدا بعد موت ولم یلعن یزیدا بعد موت ولم يلعن يزيدا بعد موت سوى المكتار في الإغراء غالي فرماتے ہیں یزید کو لعنت نہیں کرے گا مرنے کے بعد مگر وہی جو بڑولا ہے اور فساد برپا کرنے کے اندر غالب اللہ ہے یہ ہمارے اب میں پوچھتا ہوں حضرت جی سراجی بھی گئے اب سراجی نہیں پڑھ دیا پڑی تو نہیں ہوگی لیکن آگے نہیں پڑھی جی، نہیں لیکن یہاں پر ایک لطیفہ بتاؤ میں نے جب شیر کا پہلا ولم پہل یزید دوسرا ولم جزید تو علامہ تو صاحب چونک کیا ہوئی حضرت نے دو بار میری اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں نے اصلاح قبول نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تنویر تمکو نہیں سبحان ہے سمجھ لیا یہ نے تصریح کی ہے کہ یہاں پر تنویر ضرورت ہے شیر کا وزن جوڑنے کے لیے آ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے حضرت کو یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا اور اگر کوئی ادھر ادھر سے اس کا کوئی دوست بتا دیتا کہ حضرت یہ دیکھو یزید غیر منصرف ہو اس کو یہ منصرف پڑھ رہا تنویر کے ساتھ پڑھ رہا ہے یزید دن رہا ہے تو اس کا پہلے یہاں پر کر دیا دیا سمجھا جتنے شدہ ہیں سب لکھ رہے ہیں تنویر ضرورت ہے شہری کو قائم رکھنے کے لیے ان کو کس کو کہتے ہیں درائر شہریا کے تحت یہاں پر تنویر آ رہی ہے وہاں بھی الحانیہ دموتن وی الحان بار دموتن سے میری سمجھ کے مطابق آلون سی صاحب تیش میں سید تھے نا بات ہے سید تھے خیال چلا گیا میرے دادوں کے ساتھ گیا ہوا کیا تیش میں ورنہ ایسے غلیظ الفاظ ان شان کے خلاف یہ غلیظ الفاظ اتنے وسیع ہیں اتنے وسیع ہیں ایمان سے کہتا ہوں کہ امام غزالی سے لے کر پتہ نہیں کون کون سے امام اور اہل بیت خود جو ہے نا اس زد میں آ جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اس کا بیٹا تھا نومان آ کر نومان جو تھا وہ کٹر بہادر قسم کا تھا اس کی ملاوٹ بھی ہے وہ بھی میرے سامنے ہے اگر کوئی شخص تفسیر محمود آلوسی روح المانی میں ملاوٹوں کی تحقیق کرنا چاہے تو میرے پاس ہو چکی ہے وہ ملاحظہ کر سکتا ہے بالکل صاف دکھاؤں گا یہ دیکھو کا فرمان بالکل بجا ہے اتنا بڑی بات آپ نے ہے یہ مکاتی بھی نظام ہے مکاتی کی رضا ہے نا امام احمد اللہ کے خطوط ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ تفسیر روح تو کیا ہے یہ محمود آلوسی کون ہے لگتا ہے نئے زمانے کی ہوا کھا گیا اس وجہ سے میرے بھائی انہوں نے جو بات کہی ہے وہ نئے زمانے کی ہوا کھا کر کے لہذا تیرا جواب ہو گیا میرے آلہ حضرت کے الفاظ سے لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو نے یہ عادت بالکل نہیں چھوڑنی میرے والے کیا جواب نہیں دیتا جواب نہیں میری گندی عادت ہے میں جواب نہیں دیتا اور یہ گندی عادت تو نہیں چھوڑ میں لکھ دیتا بالکل تو جواب نہیں دیتا ہاں دیکھو یار ایسا سر ضرور ہے عظیم یار اور سمجھ کر الزام لگایا کہ اس نے حدیث پڑھتے ہوئے استحصال حدیث کی توہین کی یار اللہ معاف کرے یہ خود بخود انشائے کفر میں بادشاہ ہے یعنی کسی پر کفر کا جھوٹا الزام لگاتے ہوئے خود ان کفر کر جاتا ہے یہ عجیب بندہ ہے ہاں جی میں نے حدیث پڑھی ہے آپ کلپ سنیں گے آپ کو کون سی بات وہاں سے دکھائی دیتی ہے کہ میں نے حدیث کے ساتھ توہین دیا ایکٹنگ کر کے ایسے عجیب انداز میں پڑھی ہے کہ تو کلپ کلپ سن لیں اس کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے سے لگ بھگ تین جن کے جوابات اللہ بکرا تین سے ان شاء اللہ حضرت کے اٹھائے ہوئے اعتراضات جو ہے نا جو نئی ویڈیو میں آئے ہیں جن کے اندر حضرت نے یہ خوب ایک مبارک جملہ پہلی مرتبہ میرے خیال میں انہوں نے پڑھا ہوگا کہیں لکھا ہوگا کہیں جی اور کسی نے بٹن دبا دیا اس کا بھی جواب نہیں دیا اس کا بھی جواب دیا اس کا بھی جواب دیا یہ ساری بول کی ان شاء اللہ کل بن گئے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا سبحان اللہ ابھی میں نے چھوڑ دیا حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود کو داخل بھی کر دیا ہوئے غلط لگ گیا دونوں عبداللہ بن مسعود نہیں ہے عبداللہ بن عمر ہے ہم نے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عباس ان حضرات نے پہلے انکار کیا امام عالم کا پانچ ملے پانچوں میں سے کوئی تو کہتا شرابی ہے اس میں ہم بیٹھ نہیں کر رہے تو کسی کا تو دکھا دو کسی کا بیان تو دکھا دو عجیب بات ہے جو خود انکار بیعت فرمانے والے حضرات ہیں وہ سب کچھ اور بتاتے ہیں اور یہ بیٹھ کر خوابوں میں یا آوازوں جھوٹھی آوازوں میں بیٹھ کر آنکھیں کر کے کہانی بنانے والے لوگ یہ سب اب کوئی اور بتاتے ہیں مجھے سمجھ میں آتی پھر بات ماننی چاہیے ایمان سے کہتا ہوں یہ لوگ صرف جو ایسی باتیں بنا رہے ہیں نا یہ صرف آنکھیں بند کر کے نا تو خیالات میں بنا اور میرے سامنے جو کچھ ہے وہ صحیح روایتیں والی ہے صحیح روایتیں والی بات ہے انہوں نے خود جو انکار بیت کا سب بیان کیا وہ سبحان اللہ میں یہاں پر ایک آخری یہ بات بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دنیا پور کے جلسے میں وضاحت کی تھی یہاں پر میں سنا دیتا ہوں کہ ہم کرتا رہا یہ کو ہمیں ہماری طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ لالچ کے الفاظ ذرا احتیاط سے استعمال کر سبحان اللہ یہ کہنا چاہیے یزید یہ میں نے کہا یزید اور اس کے خواریوں میں سے کسی کے لانے شخصی کے ہم کرائے نہیں جیسا کہ مذہب ہے بلکہ ہم یوں کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے قتل میں امداد کرنے والے قاتل پر راضی اور خوش ہونے والے مکہ مدینہ کو مباہ کرنے والے سب ظالم شیطان پری الفاظ کے احتیاط کے ساتھ کرو تاکہ آلے بیت بھی بچ جائے صحابہ بھی بچ جائے اور اپنا بچ جائے سبحان اللہ اگر بہترین طریقہ یہ اپنایا جائے تو اچھا جو اس کے برے افعال پر راضی اور خوش ہونے والا ہے وہ ظالم فاسق فاضل شک کیونکہ ہمیں پتہ ہے جن نے بیت کی ہوئی تھی اس کے برے افعال پر راضی وہ بھی نہیں ہاں۔ چاہے وہ تعمیر ہے کوئی یہ کہو اس کے برے یزید کے برے افعال پر راضی ہونے والے جزید کے برے افعال پہ لانا جزید کے برے افعال پہ راضی ہونے والوں پر لانا یہ سبحان سبحان اللہ اللہ اس سے امام غزالی کا فتوا بھی محفوظ رہ جاتا ہے اور جو اہل بیت کی غیرت ہے اور محبت ہے اس کے تقاضے سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ